آپ کے میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامعین اتوار کی شب ہمارا پروگرام آٹھ سے دس بجے تک F M hundred point seven پر جاری رہتا ہے پروگرام کا پہلا حصہ اور یہ پروگرام کا بقیہ حصہ ہے جو ہم اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے آپ تک پیش کرتے ہیں ہمارا اور آپ کا ساتھ اس فریکوینسی پر شب بارہ بجے تک رہے گا آج ریڈیو احمدیہ میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں انصر رضا صاحب انہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تو انصر صاحب پروگرام کا دوسرا حصہ ہے یعنی پروگرام تو ہمارا جاری ہے لیکن وہ سامعین جو ہمیں اس فریکوینسی پہ اب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کے لیے اگر آپ مختصراً بتا دیں آج کا موضوع کیا ہے پھر ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں جو میں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی وہ تھی ضرورت زمانہ کے متعلق جی کیونکہ نبوت تو پہلے بھی جاری تھی لیکن پہلے بھی ہر وقت تو نبی نہیں آیا کرتے تھے ٹھیک ہے جب بھی ضرورت ہوتی تب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نبی بھیجنا جو ہے اس کا ایک پہلو ڈرانا بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نذیر یا منظر کہہ کے بتایا ہے قرآن کریم میں کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے آتے ہیں وارن کرنے کے لیے آتے ہیں اس سینس میں ڈرانا کہ وارن کرتے ہیں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام بلاخر تمہیں تباہی اور ہلاکت کی طرف لے کے جائے گا اس لیے اس سے باز آ جاؤ جی اور پورے کا پورا معاشرہ اس بیماری میں شامل ہوتا ہے اس جرم میں شامل ہوتا ہے اس لیے نبی یہ کہتا ہے کہ انی بری میں مات جرمون یہ جو تم جرم کر رہے ہو سارے کے سارے میں اسے بری ہوں یعنی پوری قوم میں وہ ایک اکیلا واحد شخص ہوتا ہے جو ان جرائم کا شکار نہیں ہوتا لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو ماننا شروع کرتے ہیں جو مانتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں جو نہیں مانتے وہ ہلاک ہوتے ہیں تو یہ ضرورت زمانہ ایک اتنی بڑی شہادت ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ جب نبی کو آنا چاہیے ٹھیک جیسے کہ ابھی اعجاز صاحب نے یہ کہا پہلے پروگرام میں کہ اس وقت جتنی بری حالت ہے اب تو بیس نبیوں کی ضرورت ہے اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں جو پچیس نمبر کی صورت ہے اس کی باون نمبر آیت میں فرمایا کہ وہ لوشینہ لباء نہ فی کل کریت نظیرہ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں نذیر بھیجتے تو یہ جو اجاز صاحب نے بات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات کی ہے ٹھیک ہے کہ ضرورت تو یہی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی میں نبی بھیجتا لیکن پھر چند صورتیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ القصص میں اٹھائیس نمبر کی صورت ہے ساٹھ نمبر کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ماں کانا ربوں کا مہلک القرا اور اللہ تعالیٰ جو تیرا رب ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے حتیٰ یب آصافی ام ہا رسولن جب تک کہ وہ ان کی ماں کے اندر رسول نہ بھیج دے یعنی ایک مرکزی مقام ہوتا ہے اور مرکزی مقام کا تعین کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کس کو مرکزی مقام سمجھتا ہے ٹھیک واشنگٹن مرکزی مقام نہیں ہے پیرس مرکزی مقام نہیں ہے لنڈن مرکزی مقام نہیں ہے روم مرکزی مقام نہیں ہے نئی دلی ٹوکیو بیجنگ یہ مرکزی مقام نہیں ہے مرکزی مقام وہ جو خدا کی نظر میں مرکزی مقام ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ ام القرا کہتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا عرب کو کوئی نہیں جانتا تھا اور کوئی جانتا بھی تھا تو وہ بڑی نفرت اور حکارت سے ان کا نام لیتے تھے جی۔ کہ یہ گو کھانے والی قوم ہے جی۔ گو ایک جانور ہوتا ہے صحرا میں جی۔ جس کو عرب کھایا کرتے تھے وہ تو اس کو وہ جو ایران کا بڑا مشہور ایک شاعر ہے فردوسی اس نے بڑی حکارت سے کہا کہ تم گو کھانے والی قوم ہو اور یہ تمہارا یہ آرزو ہے تمہاری کہ جو ایران کا تخت و تاج ہے وہ تم حاصل کرو تفو بر برتوا چرخے گرداں تفو وہ پہلا مصر اس کا مجھے یاد نہیں آ رہا تو وہ یہ کہا اس نے کہ گو کھانے والی قوم ہو اور کیانی کے پرچم کی تم آرزو کرتے ہو تو لانت ہے تمہارے اوپر یعنی مطلب وہ ایرانی قوم پرستی کا وہ ایک شاہکار ہے کہ وہ عربوں کے متعلق اس کی اتنی زہریلی باتیں ہیں تو جو جانتا بھی ہے وہ نفرت سے جانتا ہے اور مکہ کی کوئی اس وقت روم اور ایران اور مصر اور شام کے بڑے بڑے جو تہذیب کے مراکز تھے ان کے مقابلے میں کیا حیثیت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکہ ام القرا ہے بستیوں کی ماں ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بستی میں ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتیٰبا صافی ام ہا رسول یتلو علیہم آیاتنا و ماں کو مہلک القرا اللہ و الحا ظالمون کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے جو رہنے والے ہیں وہ ظالم نہ ہو چکے ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو دستور ہے یہ جو اس کی سنت ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جو بستیوں کی ماں ہے اس میں ایک رسول مبوس کرتا ہے اور پھر وہ آگے اس کو لے کر دنیا بھر میں اس کا پیغام جاتا ہے یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمۃ اللہ علمین ہونے کا انہوں نے بھی ذکر کیا کہ وہ ایک جگہ پہ مبوس ہوئے لیکن پوری دنیا میں پھر ان کا پیغام پھیلا ٹھیک ہے اسی طرح حضرت مسیح علیہ صلاحۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قادیان میں مبوس فرمایا اور اب ان کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اور میں نے جیسے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ضرورت زمانہ اپنی ذات میں ایک نبی کے یا ایک جو اس زمانے میں جو مدعی نبوت ہے اس کی صداقت کی بہت بڑی شہادت ہے ٹھیک ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ہم تو بالکل ٹھیک ہیں نیکی اور پارسائی کا دور دورہ ہے کرپشن بالکل نہیں ہو رہی شراب بالکل نہیں پی جا رہی جوا بالکل نہیں کھیلا جا رہا یا کھیلا بھی جا رہا ہے تو بہت ہی کم پیمانے میں اتنی برائیاں تو معاشروں میں ہوتی ہیں کہ جی پورے محلے میں اگر ایک آدمی نکلا ہے جیسے میں نے وہ عرض کیا کہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ پرانے زمانے میں اگر کوئی بدعنوان ہوتا تھا تو اس کے گھر سے کوئی رشتہ نہیں قبول کرتا تھا جی ہاں۔ جاتا نہیں تھا کوئی وہاں پہ آج یہ ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ کہاں سے آیا پیسہ آج وہ کہتے ہیں جی بنگلہ ہے گاڑی ہے بینک بیلنس ہے سب کچھ ہے تو پھر ٹھیک ہے کہاں سے آیا ہے nobody cares about it تو یہ جو صورت حال ہے <clears throat> یہ اب اتنی روٹن ہو چکی ہے معاشرہ اتنا دیگر گوں حالات میں جا چکا ہے کہ اب وہ خود اپنی زبان سے پکار کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی کی ضرورت ہے تو وہ میں نے چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ کس طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب خدا کسی کو ہلاک کرنے کی کا ارادہ کرتا ہے جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سترہ میں خدا نے بیان فرمایا سترہ سترہ جی, جی۔ سترہ جی نمبر سورہ جی۔ آیت نمبر بھی سترہ اور فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو پھر اس کے خوشحال لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں ٹھیک ہے مجھے بڑا خوف آیا ہے اس بات سے کہ لوگ فسق و فجور کر رہے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق یہ ہلاکت کا پیش خیمہ ہے اس لیے کہ لوگ قرآن کو بالکل ترک کر چکے ہیں ٹھیک میں پچھلے دنوں اپنے ایک عزیز کے ساتھ جو اپنے ایک دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا اور اس نے مجھ سے تھوڑی سی ہیلپ مانگی تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اس کے مطابق تو اس نے اس کو کہا کہ ہم قرآن سے فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس بندے نے اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ قرآن میں سب کچھ کہاں ہے کہتے تم جو کہہ رہے ہو کہ قرآن سے اس بات کا فیصلہ کر لیں تو مجھے بتاؤ کہ نماز کی رکتیں قرآن میں کہاں لکھی ہیں جی تو مجھے یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں کہاں لکھا ہے تم یہ بتاؤ کہ جو پانچ نمازیں پانچ مختلف اوقات میں پڑھتے یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں جی یعنی اس حد تک لوگوں نے قرآن کو ترک کر دیا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور اس کو بطور معیار کے تسلیم کرنا ہی گوارہ نہیں کرتے اس کو میں نے سمجھایا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ عقیدے کی ہے تم جو بات کر رہے ہو وہ عمل کی ہے جی تو عمل اور عقیدہ گویا ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ تو ہیں لیکن ان کا جو ماخذ ہے وہ الگ الگ ہیں ٹھیک ہے عقیدے کا ماخذ قرآن ہے جہاں تک عمل کا تعلق ہے کہ کتنی رکتیں ہیں کتنی نمازیں ہیں کن اوقات میں پڑھنی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آزو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لقت کانہ لقم فی رسول اللہ اس وقت کہ یہ اس حسنہ تمہارے رسول میں ہے جو رسول تم کو دے وہ لے لو جسے منع کر اسے بعض آ جاؤ بخاری میں کتاب اللباس کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم گدوانے والیوں پر لانت کی ہے ٹیٹو بنوانے والیوں پر ایک عورت آئی کہنے کی جی کہ میں تین دن سے قرآن پڑھ رہی ہوں مجھے یاد کریں نظر نہیں آئی جی کہ خدا نے کہاں لانت کی ہے جسم گدوانے والیوں پر جی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تم یہ آج پڑھ لیتی نا کہ جو رسول جو تمہیں دے اسے وہ لے لو جسے منع کرو اسے باز آ جاؤ تو تمہیں پتہ لگ جاتا کہ چونکہ اللہ کے رسول نے لانت کی ہے اس لیے اللہ نے لانت کی ہے سمجھ میں آ گئی بات اب ہم لوگوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ جو نبوت کے اجرا کا ہے یا کوئی بھی عقیدہ وہ قرآن میں ہے کہتے ہیں جی قرآن میں ہر چیز تھوڑی ہے حالانکہ قرآن میں یہ بنیادی اصول ہے کہ یہ رسول جو تم کو دے رہا ہے وہ لے لو جسے منع کرو اسے بازار ہو یہ نہیں لکھا کہ کیا یہ لکھا ہے کہ رسول میں تمہارے لیے اسوائے حسنا ہے اللہ کے رسول کو جبرائیل نے نماز سکھائی اس کے اوقات سکھائیں اس جی ہاں۔ کی رکتیں بتائیں جی حضور نے پڑھی اپنے صحابہ کو سکھائیں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائیں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائیں انہوں نے اپنے بچوں کو سکھائیں چلتے چلتے یہ معاملہ ہم تک پہنچ گیا پہلے دو ڈھائی سو سال میں کون سے صحابی تھے جو بخاری مسلم پڑھ کے نماز پڑھا کرتے تھے یا زکوٰۃ دیا کرتے تھے یا حاجی کیا کرتے تھے یا روزے رکھا کرتے تھے وہ ایک متواتر عمل تھا نا جی ہاں۔ عمل تواتر ہے جو حضور جی ہاں۔ سے سیکھا اور نسل در نسل چلتا چلا آ رہا ہے لیکن آج کے زمانے کے مسلمان کو کہا کہ جی قرآن سے آپ یہ بات سیکھ لیں وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہر چیز کہاں پہ ہے اور اگر کوئی مانتا بھی ہے تو کہتا ہے جی یہ اس کی تو شان نزول فلاں ہے یہ تو فلاں واقعے کے لیے نازل ہوئی تھی آیت یہ فلاں صحابی نے یہ بات پوچھی تھی تو آج نازل ہو گئی فلاں کافر نے یہ بات پوچھی تھی آج نازل ہو گئی ایک عورت آئی تھی اس نے زور سے پوچھا یہ آج نازل ہو گئی ایک بدو آیا تھا اس نے پوچھا یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ تو شان نزول ہے گویا اس نے قرآن کو دھکیل کر چودہ سو سال پیچھے کر دیا ٹھیک ہے اور اس نے کہا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے آج کی بات نہیں ہے اب جو اس وقت کی بات ہے وہ کیا ہے وہ ہے اساتیر الاولین جی پہلوں کی کہانی ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ خدا نے لکھا ہے کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں اور سورہ متفین میں جو ایٹی ون نمبر کی آیت صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایزاۃ اللہ علیہم آیاتنا کالا اساتیر الاولین جب اس کے اوپر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں تو پہلوں کی کہانی ہے جی اب سامعینہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بین ہی وہ بات نہیں ہے جو آپ کے علماء ہمیں بتاتے ہیں یا آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی تم یہ جو آج پڑھے ہو نا تمہیں اس کا شان نزول نہیں پتہ اصل میں یہ تو فلاں واقعے کے متعلق ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تو فلاں واقعے کے متعلق ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے فلاں نے سوال کیا فلاں بات ہو گئی مشرق آئے مسلمان آئے صحابی آیا عورت آئی بدو آیا اس نے یہ پوچھا اس کے لیے یاد نظر ہو گئے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیا ہے یہ اساتیر الاولین ہے اور کوئی مسلمان خوف نہیں کھاتا اس بات سے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس لیے وہ معصوم ہے بیچارہ اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس نے یہ آیت قرآن کی پڑھی نہیں ہے اکاسی نمبر کی صورت میں آپ جا کے دیکھ لیں یہ آیت ہے کالا وضاتۃ آیات نا کالا اساتر الاولین وہ کہتے ہیں یہ تو یہ پچھلوں کی کہانی ہے اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس خطرناک حد تک سامعین لوگ جو ہیں وہ قرآن کو ترک کر چکے ہیں اس خطرناک حد تک اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن کو تو ترکیہ ہی ہے اس بات کا بھی ان کو نہیں پتہ پھر میں نے سورہ بن اسرائیل کی یاد پڑھ کے سنائی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قوموں کی ہلاکت کا بستیوں کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں نا پھر ہم ان کے خوشحال لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب جو مرضی کرو تو وہ فسق و فجور کرتے ہیں امرنا مترفی ہے امانا کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اتر کے یا فرشتوں کے ذریعے کہتے ہیں کہ تم شراب پیو تم زنا کرو تم جوا کھیلو تم یہ ہم جنس پرستی کرو نہیں ان کو ان سے وہ نگرانی اٹھا لی جاتی ہے پھر وہ سارے وہ کام کرتے ہیں وہ رسول کو نہیں مانتے وہ جو زمانے کا نظیر ہوتا ہے جس نے اصلاح و ارشاد کا کام کرنا ہے وہ نہیں کام کرتا جس کو خدا نے کہا تھا کہ ور کم بن کم امتن ید اونا الخیر یا مرونہ بالمعروف و یا نہ المنکر کہ تم میں گروہ ہونا چاہیے جو کہ خیر کی طرف بلائے جو معروف کا حکم دے جو منکر سے منع کرے یہ جو کام تھا یہ علماء کا کام تھا لیکن جس نے یہ کام کرنے تھے انہوں نے تو وہ خود چھوڑ کے اس میں ملوث ہو گئے خیر کی طرف بلانے کی بجائے شر کی طرف بلاتے ہیں منکر سے روکنے کی بجائے منکر میں ملوث ہے معروف کا حکم نہیں دیتے معروف بلکہ جو معروف کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں جیسے اکبر اللہ آبادی نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں خدا کا نام لینے پہ تھانے میں رپٹ لکھوائی جاتی ہے کہ دیکھو جی یہ قادیانی یعنی ہے اس نے شادی کارڈ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم لکھا ہوا اور یہ فلاں مجھے ملا تھا تو اس نے کہا جی السلام علیکم تو قادیانی یعنی اس نے مجھے کیوں کہا السلام علیکم تو یہ صورت حال ہے کہ جس نے کرنا ہے وہ کام اور پھر اسی صورت کے آخر میں یہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے نا کالا ساتیر الاولین جی اس آیت کا میں آپ کو نمبر بھی بتا دوں جی ضرور بتا دیں اس میں سورہ متففین میں ہے ٹھیک یہ چودہ نمبر ہے آیت ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تین چار آیتیں جو ہیں وہ میں تسلسل کے ساتھ ایک اس کے اس میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں یہ تیس نمبر کی آیت ہے اسی صورت میں المتفین میں ان الزین اجرم وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے کان و من الزین آمن و ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان سے ہنسی کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں وضا مر بہم بہیم یا جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں جیسے ہمارے ساتھ کرتے ہیں ویزن کلب و الا المَََََََََََََََََََََََََقلب و فقین اور جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس طرح کی بےحدہ باتیں کرتے ہوئے لوٹتے ہیں ویزا را اوہم کالو ان ہاؤ لا جب ان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ ہیں جو سب سے بڑے گمراہ ہیں اور ہمیں بھی آج یہ کہتے ہیں جب بھی کسی احمدی کو دیکھتے کہتے ہیں یہ بڑا گمراہ آدمی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ماں ارسلو علیہم حافظین یہ ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے اب سامعین آپ یہ دیکھیں یہ بتائیں کہ کیا اس وقت غیر احمدی مولوی خاص طور پہ ختم نبوت والے مولوی ہم پر یہی کام نہیں کر رہے کیا وہ ہمارے سو کوڈ نگران نہیں بنے ہوئے کیا وہ جو محافظین ختم نبوت کے نام کے اوپر انہوں نے احمدیوں کا جینا دوبر نہیں کر رکھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ماں ارسلو علیہم حافظین یعنی وہ لوگ جنہوں نے وقت کے نبی کو نہیں مانا جو اس کا منکر ہے وہ اس کے اوپر محافظ نہیں ہے جس نے اس کو مان لیا دو گروہ ہیں نا ایک ایمان لانے والا ہے اور ایک انکار کرنے والا ہے ہم وقت کے نبی پر ایمان لانے والے ہیں وہ انکار کرنے والے ہیں وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو اشارے بازی کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جی سب سے بڑے گمراہ یہی لوگ اور پھر خدا نے فرمایا کہ وہ ماں ارسل علیہم حافظین وہ ان کے اوپر نگران نہیں ہیں آپ کا کام ہماری نگرانی کرنا آپ کا کام ہمیں پکڑ کے جیلوں میں بند کرنا نہیں ہے قرآن کے مطابق آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے ادو اللہ سبیل رب کا بالحکمت بل موضۂ حسنا کہ حکمت سے پیار سے محبت سے آپ بات پہنچا دیں اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے پھر یہ خدا نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے اس لیے یہ بنیادی جو جو غلطی ہے نا وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ خشت اول چون ماں مور کج تا سریا میر میرا دیوار کج یہ جو خشت اول ہے جو بنیادی اینٹ ہے اگر اس کو ہی ٹیڑھا رکھا جائے تو دیوار سریا تک بھی جائے گی نا ٹیڑھی جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں خشت اول جو ٹیڑھی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ترک کر دیا ہے آپ قرآن کو نہیں جانتے یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ کو پتہ ہو اور میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہ مجھے بڑا خوف آتا ہے اس بات سے سورہ بنی اسرائیل کی یاد پڑھ کر آپ کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اور آپ کو استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتا ہوں نا تو میں اس کے خوشحال لوگوں کو کہتا ہوں کہ جاؤ جو مرضی کرو فسا کفی ہا پھر وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں یہ فسق و فجور کی شہادتیں آپ کے لوگوں نے دی ہیں آپ کے علماء نے دی ہیں آپ کی سپریم کورٹ کے ججوں نے دی ہیں تمام عدالتوں نے دی ہیں حکمرانوں نے دی ہیں دانشوروں نے دی ہیں صحافیوں نے دی ہیں کتنی مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں تو یہ خوف کا مقام ہے استغفار کا مقام ہے اور اس کا حل قرآن کریم نے یہ بتایا ہے اور سنت نے یہ بتایا ہے حدیث نے یہ بتایا ہے کہ وقت کے امام کو پہچان کر اس کی بیت میں شامل ہو کر اس کی معرفت اختیار کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اس کے علاوہ اصلاح کا دوسرا کوئی طریقہ نہ قرآن نے بتایا ہے نہ سنت میں ہے نہ حدیث میں بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان سفیر راجپوت پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two آپ کال کریں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں آپ کے سوال کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے جب آپ ریڈیو احمدیہ میں کال کیجیے تو گزارش یہ کہ اپنے سوال کو موضوع سے متعلق رکھیے گا موضوع سے متعلق سوال نہیں ہو تو ہم اپنے پروگرام میں شامل نہ کریں یا کریں یہ اختیار ہمارے پاس ہے اسی طرح سے جب آپ کال کریں اسٹوڈیوز میں تو کوشش کیجیے کہ سوال کیجیے اور تبصرے سے گریز کریں ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں ٹیلی فون لائن پر امین صاحب موجود ہیں امین صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آمدید اور وعلیکم انصر صاحب آپ کافی دیر سے محنت کر رہے ہیں مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہنے کی آئینہ کمالات روحانی خزائن جیل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو اٹھتیس میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تاکہ دین مصطفیٰ کی تجدید کروں اب آپ مجھے کہو گے کہ جی امین صاحب آپ سے درخواست کی ہے آج اور یہ بات کی ہے کہ جو موضوع چل رہا ہے اس موضوع سے متعلق آپ سوال کیجیے جو جو موضوع سے متعلق سوال نہیں ہے جب پروگرام آئے جس پہ موضوع پہ بات ہو رہی ہو تو کیجیے گا کیونکہ یہی میں نے آپ سے پروگرام کے شروع میں بھی عرض کی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ اگر آپ موضوع سے متعلق سوال کریں گے تو اس کو شامل کیا جائے گا جب ہمارا کوئی اگلا پروگرام ہو اس موضوع سے متعلق آپ ضرور اس میں سوال کیجیے گا اور آپ کے جواب کو ہم حاضر آپ کے جواب آپ کو لے کر دیں گے four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے سامعین four one six four one zero six five two two آپ کے سوالات کے منتظر ہیں انصر رضا صاحب جی آپ نے بالکل درست فرمایا ہے جو وہ بات کر رہے تھے وہ موضوع کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا اس وقت مسلمانوں کی اخلاقی حالت اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی کہ ایک نبی ہونا چاہیے کیا مسلمانوں کی اخلاقی حالت گر نہیں چکی کیا وہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ فسق و فجور اور اس طرح کی اس تمام باتیں وہ مسلمانوں میں موجود ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے اعجاز صاحب نے جو سوال کیا تھا انہوں نے نہایت آنیسٹی کے ساتھ نہایت دیانداری کے ساتھ اس بات کا اقرار کیا کہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں وہ بالکل درست ہیں ٹھیک ہے اور اس حساب سے تو بی سی او آنے چاہیے آنی لیکن مجھے حسرت ہے کہ باقی لوگوں میں بھی یہ دیانتداری کی حص بیدار ہو اور وہ سچائی سے کام لیتے ہوئے کہیں کہ ہاں یہاں تک جو تم نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے جی مرزا غلام احمد علیہ السلاۃ والسلام نبی ہیں یا نہیں ہیں یہ بات کی بات ہے ابھی تو ہم بنیادی جو مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ ضرورت زمانہ کے لحاظ سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے نبی بنا کر اس وقت جو حالات ہوتے ہیں کیا وہ حالات اس وقت قوم میں ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہیں لیکن اس کے لیے پھر آپ کو دلیل دینی پڑے گی میں نے کہا ہے کہ ہیں اور میں نے خود انہی میں سے انہی کے لوگوں کے اطرافات ان کی اخبارات کی خبریں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت اور قرآن کہتا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ ایک نظیر کو بھیجا کرتا ہے اب وہ نظیر کون ہے کون نہیں ہے یہ بات کی بات ہے لیکن کم از کم اتنا سچائی سے اور دیانتداری سے کام لیں کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں حوالوں کے ساتھ ثبوت کے ساتھ اس کو یا تو تسلیم کریں کہ ہاں یہ ہیں یا پھر اس کو ریفیوٹ کریں اس کی تردید کریں اور حوالوں کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ جیسے میں نے کہی ہیں بہت شکریہ انصر صاحب آپ نے وضاحت کی سامعین radio Ahmadiyya four one six four one zero six five two two آپ سوال کر سکتے ہیں کال کیجیے پروگرام میں انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موضوع سے متعلق سوال کیجیے گا ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے عمران صاحب موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی سر خیریت سے ہیں کیسے ہیں سفیر راجپوت صاحب اللہ کے شکر آپ خیریت سے ہیں کرم مالک کا میں نے پروگرام کا ٹاپک تو نہیں پتا پایا بس انصر رضا صاحب کی بات سن رہا تھا وہ جو جواب دے رہے تھے کسی کو کہ نبیوں کے خلاف اشاروں کنایوں میں بات کرتے تھے ہاتھوں سے مذاق اڑاتے تھے اور پھر اللہ نے ایسے لوگ ڈرتے نہیں ان کے لئے تو وہ سب کے سب میں ایک وضاحت کر دوں کہ وہ قبلک کا ہے یا تو ہمارے نبی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یا قبلک کا لفظ ہے یا قبل ہی کا لفظ ہے بادہ کے لیے نہیں ہے اچھا مذہب میں ایک اور چیز ہے اسلام میں لفظ زندیق اچھا زندیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے بیان کرتے ہیں ان کے لیے ہیومن معاف نہیں کر سکتا اللہ کر دے تو کر دے سے کنفرم کر لیں ان کو ایز اے ہیومن آپ معاف نہیں کر سکتے آپ ان کو قیامت تک باقی اللہ کر دے تو کر دے اس کیا خیال ہے چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا آپ کے سوال کو ہم نے شامل کیا پروگرام میں تو سامعین آپ کے سوالات اس وقت ہم لے رہے ہیں پروگرام میں اور آپ اسٹوڈیوز کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں کوشش کیجیے جب آپ کال کریں تو سوال سے متعلق موضوع سے متعلق ہی سوال کریں اور تبصرے یا رائے سے گریز کریں اور اپنا سوال بیان کریں جی انسر رضا صاحب جی بالکل انہوں نے بھی موضوع کو اوائڈ کیا ہے موضوع یہ ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال ہے کیا وہ اخلاقی طور پر اس حد تک نہیں گر چکی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایک نذیر کو بھیجتا ہے وہ انہوں نے اوائڈ کیا کیونکہ وہ اس کو اقرار کرنے کا ان کے اندر ہمت نہیں ہے ان کے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اقرار کریں اس بات کا کہ ہاں ہماری صورت حال جو ہے وہ بگڑ چکی ہے اور یہ میں نے شروع سے اس بات کو بیان کیا جہاں تک میری باتوں کے دوسرے حصے کا تعلق تھا جس میں میں نے سورہ متفین میں سے بتایا کہ وہ اس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ وہ قبلہ کا ہے بات بادہ کا نہیں ہے تو یہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے ان کو جی۔ پتہ نہیں ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے اس میں اصولی طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے جو زندیق والی بات کی ہے قرآن میں تو زندیق کا لفظ نہیں ہے اور انہوں نے خود ساختہ اصول بنایا کہ ہم تو معاف نہیں کر سکتے اللہ معاف کر دے تو کر دے ہم نہیں کر سکتے یہ بالکل غیر اسلامی اصول ہے اس کا اسلامی شرح کے ساتھ قرآن و سنت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے ان کا جو دین ہے وہ سارے کا سارا خود ساختہ ہے ویسے بھی یہ شیعہ ہیں اور شیعہ کا تو نائنٹی نائن پرسینٹ جو دین ہے وہ خود ساختہ ہی ہے کہانیوں اور روایتوں کے اوپر مبنی ہے اس کا قرآن و سنت کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں فقہ البتہ ان کی اچھی ہے ٹھیک ہے فقہ جعفریہ جو ہے وہ اس کو میں باقی فقوں کے اوپر تھوڑا سا پریفر کرتا ہوں ذاتی طور پہ مجھے پسند ہے ٹھیک ہے فقہ جعفریہ ٹھیک ہے لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے وہ بالکل اسٹوریاں ہیں ساری ٹھیک ہے بہت شکریہ سامن ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور ہمارے ساتھ انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام میں بارہ بجے شب تک موجود رہیں گے یہ وہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں آپ جو سوال کریں موضوع سے متعلق ہو اور تبصرے اور رائے سے گریز کیجیے گا four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے ہمارے ساتھ امین صاحب موجود ہیں پوچھتے ہیں ان سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رضا صاحب میں موضوع کے متعلق سوال کروں گا تو پلیز میری لائن مت کاٹیے گا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بھی ایک ایک بات پوری نہ ہو یہ جتنی بھی آپ نے باتیں بتائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو اٹھتیس سال پہلے بتا دی ہیں اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں مسلمہ قذاب سے لے کے مرزا غلامت قادیانی تک جتنے بھی نبی جھوٹے نبی آئے ان کو اسلام مسلمانہ نے اسلام نے قبول نہیں کیا آپ دیکھیں اور پڑھیں کہ انبیاء سابقین کی جتنی قومیں ہیں جو نافرمان تھی جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے اللہ نے ان پر طرح طرح کے عذاب مارے کیا چودہ سو اٹھتیس سال میں آپ نے اس طرح کے عذاب دیکھے ہیں پانی کا عذاب پتھروں کا عذاب آگ پر سنا کیوں کہ وہ سچے نبی تھے ان کو جھٹلایا گیا تو اللہ نے عذاب دیا مسلمہ کا عذاب سے مرزا غلامت قادیانی تک منگلت نبی ہیں چودہ سو اٹھتیس سال میں ایسا کوئی عذاب نہیں آیا چلیے بہت شکریہ امین صاحب آپ سے دوبارہ یہی درخواست کی تھی کہ جو آپ سوال ہو موضوع سے متعلق رکھیے اور جو بات کی جائے اس پہ بات کیجیے انصر رضا صاحب نے بڑے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے تین سے چار سوال رکھے کہ یہ سوالات وہ پوچھ رہے ہیں آپ ان کا جواب دیں پہلے ہاں یا نام میں اور پھر آپ رائے دیں تو آپ نے پھر کہا کہ آپ بات کریں گے موضوع سے متعلق لیکن موضوع سے متعلق یہ بات نہیں ہے اور پھر بات دوسری طرف اور تیسری طرف آپ لے جاتے ہیں جو موضوع کیا جاتا ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں رہتی سامعین ریڈیو احمدیہ میں آپ کا وقت ہے آپ سوال کر سکتے ہیں four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے جی انصر رضا صاحب اصل میں ان کو شوق ہے کہ حضرت مسیم اور اسلام کے نام کے ساتھ کسی طرح جھوٹے کا لفظ ضرور استعمال کریں جی تو وہ اپنا کتھارسز کرتے ہیں اس کے بغیر ان کو روٹی ہضم نہیں ہوتی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے جو حالات بتائے ہیں ان حالات میں ایک نبی کا آنا اللہ تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کیسا ہوگا جی تو جب یہ بتایا تھا کیسا ہوگا تو پھر یہ بھی بتایا تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی آئے گا ٹھیک ہے وہ نہیں مانتے آدھا مانتے ہیں کہ حضور نے بتایا تھا کیسا ہوگا جی لیکن حضور نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ایسا ہوگا تو پھر امت لاوارس چھوڑ دی جائے گی اس کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جب پہلے یہ حالات ہوتے تھے تو اس وقت ان حالات سے لوگوں کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیجتا تھا بالکل جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ فرمایا کہ ظلمات سے نور میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو محبوس کرتا ہے بالکل سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب ان انضل علیہ تخر جن من ظلمات اللہ نور کہ ہم نے یہ کتاب آپ کے اوپر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آئیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ ولی الزین آمن یخر جہم منظلمات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے کہ وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے کیسے لے کر آتا ہے اپنے آپ تو نہیں آتے علماء کے ذریعے بھی نہیں آتے تو خدا نے سورہ حدید میں اس کا ایک اور طریقہ یہ بتایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو ولزی یونز اللہ ابد ہی آیات بجین ظلمات اللہ بین اللہ بالکل کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے طریقہ کار ہے اس کی سنت ہے کہ جب انسانیت اندھیرے کا شکار ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بندے کو کھڑا کرتا ہے اس کو محبوس کرتا ہے اس کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے اب یہ بالکل صاف الفاظ میں نہیں کہہ رہے کہ ہاں ہم اس وقت ان تمام باتوں کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ یہ ہوگا حضور نے کہا تھا لیکن قرآن نے بھی تو کہا ہے نا اور قرآن نے اور حضور نے جو نتیجہ نکالا ہے اس نتیجے کو آپ نہیں مانتے قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک نبی کو بھیجتا ہے ایک نذیر کو بھیجتا ہے اور خدا نے فرمایا کہ وہ ماں کنہ نہ مہذبین حتیٰ نہ باسا رسول کہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم ایک رسول مبوس نہ کر لیں ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے یہی بات نذیر کے متعلق بھی فرمائی اور فرمایا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک ہم اس میں ایک نذیر نہ بھیج دیں یہ بہت سی آیات جی ہیں ہاں، قرآن جی کے ہاں، اندر جی ہاں۔ اس لیے جب قرآن ایک نتیجہ بتاتا ہے جب حدیث ایک نتیجہ بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نتیجہ بتاتے ہیں اس کو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں آپ نے بین السطور تو اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں حالات تو وہی ہیں جو حضور نے بتائے تھے حضور نے کہا تھا کیسا ہوگا تو جب حضور نے کہا تھا کیسا ہوگا تو یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جب زمین جو ہے وہ ظلم سے بھر جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ امام مہدی کو مبوس کرے گا اور اس کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم سے بھری ہوئی زمین کو عدل سے بھرنے کے لیے ایک وجود کی ضرورت ہے اس کو آپ مانتے ہیں امام مہدی کے آنے کو اور مسیح موت کے آنے کو آپ مانتے ہیں جی مانتے ہیں فرق صرف شخصیت میں ہے ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس کا بتایا ہے حدیث جو بتا رہی ہے کہ جب امام مہدی آئے گا علیہ السلاۃ والسلام تو وہ زمین کو عدل سے ایسے بھر دے گا جیسے زمین ظلم سے پہلے بھری ہوئی تھی اب ظاہر ہے کہ زمین ظلم سے ایک دن میں تو نہیں بھری آہستہ آہستہ بھری ہے نا اسی طرح عدل بھی اب آہستہ آہستہ قائم ہوگا اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جیسے وہ پھیلی ہو پلیگ ہو ایک جگہ پہ اور ایک ڈاکٹر آیا وہ کہے جی اس کا یہ نسخہ ہے اس کی یہ دوا ہے جو اس کو استعمال کرے گا وہ بچے گا جو نہیں استعمال کرے گا وہ مرے گا لوگ اس کو استعمال نہ کریں اور مرتے جائیں اور کہیں جی تمہارے آنے کا کیا فائدہ ہوا تم کو اچھے ڈاکٹر ہو تم کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہم تو بچے ہی نہیں بھائی دوا استعمال کرو گے تو بچے کو نا ٹھیک ہے تو آپ بیماری کو تسلیم کر رہے ہیں اگرچہ دبے لفظوں میں تسلیم کریں کھلن طور پہ نہیں کہا لیکن جو نتیجہ بتایا گیا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے اس لیے جب تک آپ بالکل موضوع کے مطابق بات نہیں کریں گے ہم آپ کی کالس اسی طرح بند کرتے رہیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں یہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات شامل کیا کرتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے اور ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مارک ہیں ٹورنٹو سے انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ آنے ہیں سر آپ کا سوال ہاں بھائی جان میں آپ کا یہ جو ریڈیو ہے یہ بہت دنوں سے سن رہا ہوں اور میں نے آپ کے کارن بہت سی کتابیں پڑھی ہیں قرآن بھی پڑھی ہے اس سکھوں کا ہمارا جب جی صاحب بھی پڑھا ہے اور بائبل تو پڑھی ہی ہے تو میں سمجھ نہیں سکا اور یہ بھائی صاحب کی انٹرپریٹیشن بھی میں نے مرزا صاحب کی پڑی ہے جو کہ کافی مائلڈ ہے اور یہ آگا خانی وغیرہ وہ بھی بہت مائلڈ ہیں یہ بہت ہی کنفیوزنگ ہے لیکن میں اس سٹے پر پہنچا ہوں میں کوئی بلاسا بھی نہیں کر رہا ہوں میں اپنی وچار بتا رہا ہوں کہ مجھے جو اسلام ہے اور جو سکھزم ہے یہ مجھے آئیڈیولوجی زیادہ لگے ہیں ریلیجن کم لگے ہیں یہ آئیڈیولوجی ہے کہ کیسے جینا چاہیے کیسے نہیں جینا چاہیے اور قرآن تو بہت ہی اوفینسو ہے جب وہ عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں جیوز کے گردن کاٹنے کے بارے میں بلڈ شیڈ کے بارے میں کہتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن سی ہے یہ ہماد ہی ہے محمد صاحب نے ایسی باتیں کی ہوگی ہم اس کو ویسے ہی بچوں کو کنفیوز کرتے جا رہے ہیں اور سوسائٹی سفر کر رہی ہے میں ریڈیو پہ سننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ریڈیو نہیں بول رہا آج فون پہ سننا چاہتا ہوں چلیے بہت شکریہ مار صاحب آپ آپ نے نے کال اور سوال کیا جی صاحب ویسے یہ بات جو نا وہ سمجھ میں نہیں آتی اور ماننا بھی تھوڑا سا مشکل ہے جی کہ انہوں نے قرآن کو بھی پڑھ لیا انہوں نے بائبل تو خیر پہلے پڑھی ہوگی سکھزم بھی پڑھ لیا اور اسماعیلی بھی پڑھ لی یہ سب کچھ پڑھ لیا اور وہ چیز اس کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں انہوں نے پتہ نہیں کتنی مختصر سی مدت میں تھوڑی سی مدت کے اندر اس کو سارا پڑھ لیا اور سمجھ بھی لیا اور پھر اسے جو نتیجہ انہوں نے نکال لیا وہ بھی ایک اپنا ان کا نتیجہ ہے جس چیز کو انہوں نے آئیڈیالوجی کہا ہے اصل میں وہی ریلیجن ہے ریلیجن کی جو بیس ہوتی ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی بنا پہ ہم ایک مذہب کو تشکیل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کیسے کرنا ہے جو اسلام ہے وہ دنیا بھر کے جتنی بھی الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں ان کو پرفیکٹ شکل میں یونائٹیڈ کر کے پیش کرتا ہے اس میں شریعت بھی ہے یعنی کہ لا بھی ہے اس کے اندر اس میں اسپریچویلٹی بھی ہے اس میں انسانوں کے ساتھ امن کے ساتھ زندہ رہنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک انسان کا سلوک ہونا چاہیے جو تعلق ہونا چاہیے وہ بھی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس ہے وہ بھی اس میں بتائی گئی ہے اس میں اکنامکس کے اصول بھی بتائے گئے ہیں اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز بھی بتائے گئے ہیں نیشنل ریلیشنز بھی بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اپنی ذات میں وہ ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے جہاں تک اوفینسو ہونے کا تعلق ہے تو اوفینسو اس وقت ہوتے ہیں جب اوفینسو کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ جو جنگیں ہیں وہ بھی انسانی تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہیں ٹھیک ہے جنگیں ہوتی رہتی ہیں جنگیں مسلط بھی کی جاتی ہیں طاقتور کمزور کے اوپر جا پڑتا ہے یا لالچ کی وجہ سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ جب ایسی صورت حال ہو تب کیا کرو یہ نہیں کہ آپ امن کی تعلیم دیں لیکن جو جنگ کے متعلق تعلیم ہے وہ نہ دیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو پورشن ہے وہ خالی ہو گیا آپ کا اس میں اب ایسے مذہب والوں کو جب جنگ ان کے اوپر مسلط ہو جائے وہ نہ جائیں جنگ کرنے کے لیے لیکن جب ان کے اوپر جنگ امپوز کر دی جائے تو اب وہ حیران بیٹھے کہ اب اس میں کیا کریں ٹھیک ہے اب ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جب اسلام وہ تعلیم دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ اوفینسو ہے تو اوفینس کے موقع پہ جب اوفینس آپ کے اوپر امپوز کر دیا جائے ہم اوفینسو نہیں ہیں ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے لیکن اگر ہمارے اوپر جنگ مسلط ہو رہی ہے پھر ہم اس کو کیسے ہم نے کمبیٹ کرنا ہے کیسے مقابلہ کرنا ہے کیسے اس کو ختم کرنا ہے وہ تعلیم دی جائے گی تو پھر آپ کہیں گے یہ تو اوفینسو ہو گیا ہے تو اوفینسو نہیں ہوتی وہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کیونکہ جب آپ اتنی ہی طاقت سے دفاع نہ کریں ڈیفینڈ نہ کریں تو پھر آپ مارے جائیں گے جیسے میں نے کئی دفعہ بلیاں بتایا کہ اگر ایک بندہ پوری طاقت سے آپ کو مکہ مارتا ہے تو اگر آپ پوری طاقت سے اس کو روکیں گے نہیں تو مکہ تو پھر آپ کو پڑے گا اور چوڑ لگے گی اس لیے یہ اوفینسو نہیں ہے باقی مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ اچھی طرح پڑھیں قرآن کو اور حضرت مسیمۃ علیہ السلام نے جو اس کی انٹرپٹیشن کی ہے اس کو بھی غور سے پڑھنے کی کوشش کریں پھر آپ کو اور نئی باتیں پتہ لگیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے عورتوں کے بارے میں بھی جو بات ہاں بالکل اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے جتنے زیادہ حقوق اسلام نے عورتوں کے بتائے ہیں کسی جی۔ مذہب نے نہیں بتایا جی ہاں، بالکل ذرا سمار صاحب آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ ذرا غور سے پڑھیے ان چیزوں کو وقت دیجیے ریڈیو احمدیہ سامعین آپ سن رہے ہیں اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں یہ پروگرام ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے شب کے بارہ بجے تک ہفتے کو نو سے گیارہ بجے تک F M hundred point seven پر جبکہ اتوار کی شب آٹھ بجے ہمارا پروگرام شروع کیا جاتا ہے آٹھ بجے سے دس بجے تک ہم ہوتے ہیں ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر پھر دس بجے شب سے بارہ بجے تک F A M five thirty پر یعنی اسی چینل پر ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انصر رضا صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے اور موضوع سے متعلق سوال کرنے کی ہی درخواست کی ہے ہمارے ساتھ زاہد صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں زاہد شاہ صاحب کو خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ انصر رضا صاحب سناتے ہیں قرآن کی تو آدھی سناتے ہیں جنگل جیسے لا تکرم سلاد کے نماز کے قریب بھی بن جاؤ آگے ان کو سوٹ نہیں کرتی تو یہی آیات میں جو انہوں نے سنائی تھی یا یو رسول ہو بلغ ماں انزل لے کا میرے رب کا کہ رسول پہنچا وہ جو تجھے تیرے رب کی کی طرف سے نازل گئی بات یہ ہے کہ آپ سے بار بار درخواست کی ہے کہ ایک تو آپ موضوع کے مطابق بات کریں دوسرا الزامات لگانے سے پرہیز کریں کیونکہ اگر آیت آدھی بتائی گئی ہے اور اس آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بتائے گئے ترجمے یا تشریح کے مخالف ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے آدھی بتائی ہے جیسے شیعہ کرتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں عطی اللہ وطی رسول جی۔ یہاں تک بتاتے ہیں اس سے آگے نہیں بتاتے پھر ان سے کہا جاتا ہے جی کہ آگے بھی تو پڑھے نا کہ انتنازم فین اللہ و رسول جی کہ اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرو اب جھگڑا کس سے ہوگا اول المر سے ہی ہوگا نا تو وہ نہیں بتاتے اس صورت میں آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی آدھی آیت پڑی ہے اور باقی کہ نہیں پڑھی اور لا تقرب صلاح والی جو بات ہے وہ ہاں۔ وہ اس کے اوپر لگے گی تو یہ ایک تو غلط بات ہے دوسری بات یہ ہے جو ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی اور مذہبی حالت جو ہے وہ بگڑ چکی ہے اور قرآن کے مطابق ایسی حالت کے بگڑنے پر اللہ تعالیٰ ایک نذیر کو محبوس کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلا کر دیتا ہے اس کے مترفین جو ہیں یعنی جو خوشحال لوگ ہیں جی۔ ان کو فسکو فجور کی کھلی چھٹی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے نتیجے میں ان پر ہلاکت جو ہے وہ صادق آ جاتی ہے اس بات کو میں نے بار بار اپنے سامعین کے سامنے پیش کیا اور ان کو بتایا کہ قرآن کے مطابق ایسی صورت حال میں جو کہ ہو چکی ہے اور آپ سب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں یعنی کہ ان کے علماء ان کے دانشور ان کے سیاسی حکمران ان کے اعلی اعلیٰ عدالتوں کے ججز صاحبان تو یہ بتائیں کہ جو میں نے بات بتائی ہے کیا وہ معاشرتی طور پر سماجی طور پر مسلمانوں میں عام طور پہ اور پاکستان کے مسلمانوں میں خاص طور پر یہ پوری ہو چکی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے دلیل سے بتایا ہے اگر آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے تو ماشاء اللہ ضرور تصدیق کریں اگر آپ نے اس کا انکار کرنا ہے تو دلیل سے بتائیں ثبوت کے ساتھ بتائیں کہ جی یہ بات میری کیسے غلط ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال ہوگا تو پھر ہم اس کو نہیں لیں گے چلیے بہت شکریہ سامعین ایک دفعہ پھر آپ کو اسٹوڈیوز کا نمبر بتا دیتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ عبد القدوس صاحب مسی سے آن ایئر ہیں ان کا سوال لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آپ بڑے اچھے باتیں بتا رہے ہیں اور قرآن سے اور جتنے بھی کالر آتے ہیں مگر وہ اس بات کو بزر انکار کر رہے ہیں وہ یہ وہ یہ تیز بات میں کہ یہ انسر ادا کر رہا ہے اور مسیح موت کے متعلق ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ صاحب قرآن جس نے یہ کہا ہے اس کو جتلا ہیں میرے ہی آپ سے گزارش ہے کہ صورت ہود کی آیات نمبر اٹھارہ جو ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس سات سترہ ہیں پلیز اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں جزاک اللہ چلیے عبد القدوس صاحب آپ کا بہت شکریہ عبد القدوس حوان صاحب ہمارے ساتھ تھے مسی ساگا سے آپ نے سوال کیا پروگرام کا حصہ بنے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں سامعین اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ آن ایئر نہیں آنا چاہتے تو آپ اپنا سوال ہم تک بذریعہ ای میل بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو ایز اے کوشچن اور a as an answer Q A at Voice of Islam dot C A Q A at Voice of Islam dot C A radio Ahmadiyya کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ نہ صرف یہ کہ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی اسی ویب سائٹ پر موجود ہے اور یہی website Voice of Islam dot C A آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنا سوال ہم تک پہنچائیں اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی رائے اپنے تاثرات اپنے سوالات سب ہم تک پہنچا سکتے ہیں آج کا جو موضوع ہے انصر سزا صاحب کا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے آیت نمبر سترہ اور صورت بھی سترہ ہے اور پاکستان میں عمومی طور پر یا اسلامی ممالک میں جو حالات ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور سوال یہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا آپ ان باتوں سے متفق ہیں یا نہیں یہ آج کا موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر مارک صاحب موجود ہیں ان کو آن ایئر لیتے ہیں اور ان کا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں جی آپ کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، وعلیکم السلام جی سات سریکال جی جی سات سریکال آپ بتائیں جی انسر رایا صاحب جی سات سریکال تو جی جی سات سریکال جی چرن بولدا میں اچھا جی میرا سوال یہ ہے جی جڑے اپنے بندے ایر تے ایرتے ہیں میرا مطلب میں کہوں گا کہ میرے لیے سارے دھرم برابر ہیں میں کدی کسی کے خلاف نہیں بولوں گا اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوکی جڑے ہندو اپنے دے بارے یا مسلمانوں دے بارے یا سارے دے پوراں دے بارے پڑھتا انہوں نے اپنے بارے بھی پڑھ لینا چاہیے بھی سڈے بزرگ یا سڈے درم دے بارے دنیا دے کی کی ہوں رہا جی چلے جی آپ کے سوال کرنے کا شکریہ اور جو اگر کوئی غلط نام سے بات کرتا ہے صحیح نام سے بات کرتا ہے میرے خیال میں اس کا ایمان اس کے ساتھ ہے اور اس کا عہد اس کے ساتھ ہے جھوٹ بالل کبھی نہ کبھی کھلی جاتا ہے بہت شکریہ سر صاحب کوئی آپ کی طرف سے کمنٹ اس بات جی بات یہ ہے کہ ہمیں نام سے غرض نہیں ہے کہ کس نے کیا نام بتایا ہے اصل میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ بات کیا ہے کیونکہ ہم کسی کا نام بھی ویریفائی نہیں کر سکتے کہ اس نے جو نام بتایا کہ کیا وہی اس کا نام ہے کہ یہ نہیں یہ عمران صاحب آتے ہیں کبھی عمران کے نام سے آتے ہیں کبھی کامران کے نام سے آتے ہیں کبھی کسی اور نام سے آتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کیا نام بتایا امین صاحب جو اپنا نام امین بتاتے ہیں ان کا بھی دوسرا نام ہے اور وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے میرے سیل پہ بھی فون کیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ میرا اصل نام یہ ہے تو ہم نے آج تک نہیں کہا کہ آپ اپنا اصل نام کیوں نہیں بتاتے اور آپ اپنا نام امین کیوں بتاتے ہیں اس لیے نام سے فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا ہے میں نے سکھوں کی کتابیں پڑھی ہیں اور بائبل بھی پڑھی ہے اور فلاں بھی پڑھا ہے فلاں بھی پڑھا ہے تو یہ تھوڑی سی نہ ماننے والی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی اور مشکل ہے ذرا ماننا ٹھیک ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی یہ فون کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی نہ کسی بھائی کا ضرور فون آ جاتا ہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے جی جی اور یہ فلاں ریڈیو پہ بھی فلاں پہ کرتا تو کرنے نے اپنے دل کی بات کرتے ہیں وہ کینیڈا سب کو آزادی حاصل ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو کون کے اوپر ہم نہیں جاتے ہم کیا کے اوپر جاتے ہیں کہ کس نے کیا بات کی ہے اگر بات اچھی ہے تو ماننی چاہیے اگر غلط ہے تو اس کو رد کرنے کا ہمارے پاس حق ہے بہت شکریہ انصر صاحب بہت شکریہ اور یہی ریڈیو احمدیہ کی پالیسی بھی ہے پروگرام جاری ہے سامعین پروگرام کے آخری گھنٹے میں داخل ہونے والے ہیں انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ بارہ بجے تک موجود ہوں گے شب کے اور آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں پروگرام میں جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا ہمارے ساتھ خورشید حسن صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام السلام علیکم جناب علیکم رحمۃ اللہ میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ معاشرتی برائیوں کے متعلق ابھی ذکر کر رہے تھے میرا سوال یہ کہ اسلام میں لانڈری کا اور غلام کا کیا تصور ہے اور دوسرے مذاہب میں اس کا کا کیا تصور ہے اگر آپ آپ کے کے علم میں ہو چلیے سوال بہت شکریہ انصر صاحب یہ سوال جی، موضوع سے متعلق نہیں ہے نہیں ہے جی موضوع سے متعلق سوال اور یہ معاشرتی برائی اب بنا ہے نا پہلے تو نہیں تھا ٹھیک ہے جن معاشروں میں آج سے صدیوں پہلے لانڈیاں اور غلام رکھے جاتے تھے تو اس وقت وہ معاشرے کا ایک حصہ تھے لیکن اسلام میں لانڈی اور غلام کا دینی لحاظ سے کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک ہے نہ اسلام نے لانڈی رکھنے کا حکم دیا ہے نہ اس کی اجازت دی ہے اس وقت چونکہ ایک معاشرتی جو ان کا جو معاشرہ ہے جو سماج ہے جو سوسائٹی ہے اس کا وہ ایک انٹیگرل پارٹ تھا اس وقت غلام اور لانڈیاں خریدے جاتے تھے بیچے جاتے تھے اسلام نے ان کے حقوق اتنے زیادہ بتائے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اسلام میں ختم ہو گیا دینی طور پہ سوری معاشرتی طور پہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام نے ان کو ان کی اچھے طریقے سے جو دیکھ بھال ہے جو مساوات ہے اس کا اتنا زیادہ زور دیا کہ وہ رفتہ رفتہ وہ مسلمانوں کے معاشرے کا آزاد معاشرے کا ایک حصہ بن گئے ہیں جہاں تک جنگوں والی لانڈیوں کا تعلق ہے تو اب تو جنگیں اس طرح کی ہوتی نہیں اب اس طرح سے عورتیں نہیں لائی جاتی وہ تقسیم نہیں کی جاتی چونکہ وہ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے لانڈی اور غلام والا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو قیامت تک ہے اس لیے اسلام ایسا کوئی حکم نہیں دے سکتا جو ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے ہے یہ اکمل اور پرفیکٹ مذہب ہے لیکن جو معاشرتی باتیں ہیں اس کے متعلق اسلام نے حکم دیا ہے کہ مساوات کرنے کا لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ لونڈیاں بنائیں یہ نہیں کہا کہ آپ غلام رکھیں اس لیے یہ سوال اس لحاظ سے سپر فلوس ہے کہ اسلام کا دین کے لحاظ سے اور دینی عقائد کے لحاظ سے لونڈی اور غلام کا کوئی تصور نہیں ہے ہاں معاشرے میں جو اس طرح کے جو ماتحت لوگ ہیں جیسے فرمایا کہ او ما ملک تعمان حکم ابو کوئی بھی ہو سکتا ہے ایک بندہ جو آپ کے زیر نگی ہے ایک بندہ جو قرض کے نیچے ہے ایک بندہ جس کی بیٹیاں بہت ہیں اور وہ مقروض ہے یا مقروض نہیں بھی ہے تو وہ بیٹیوں کو شادی نہیں کر سکتا اور جو طاقتور آدمی ہے یا پیسے والا آدمی ہے وہ چاہے بڑی عمر کا بھی ہو تو وہ اس کو مجبور ہوتا ہے وہ بندہ بیٹیوں کا باپ کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کر دے بچیوں کی اس طرح کے معاشرے ہر معاشرے میں اس طرح کے طبقات ہوتے ہیں جو پسے ہوئے ہوتے ہیں جو ماتحت ہوتے ہیں اس لیے اسلام نے ایک جامع لفظ استعمال کیا او ما ملکت ایمان کو کہ جن کے ہاتھ مالک تمہارے دانے ہاتھ ہو گئے اب وہ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ جو پرانے زمانے کے مسلمان تھے انہوں نے اس کو محدود کر لیا لونڈی وہ بھی جو غلام ہو سوری جو جنگوں میں قید ہو کے آئے یا غلام کو اس طرح خریدا جائے اب تو خرید و فروخت نہیں ہوتی انسان کی اس لیے جیسے میں نے اس کیا کہ ایک معاشرتی پہلو کے طور پر ایک تعلیم بتائی گئی ہے جو ایسے پسے ہوئے طبقار کے متعلق ہے لیکن لانڈی اور غلام کا حکم دیا جانا یا اس کو بطور انسٹیٹیوشن کے بتانا اس کے متعلق احکامات بیان کرنے دین میں نہیں ہے لیکن معاشرتی طور پہ جیسے میں نے بار بار رض کیا ہے کہ پسے ہوئے طبقات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ او معاملہ کا تعمان حکم کے الفاظ استعمال کر کے ان تمام لوگوں کی نشاندہی کر دی ان کے احکامات بیان کر دی ہیں اس لیے بعض لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جی آپ چار تو آزاد عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ لانڈری جتنی مرضی رکھیں یہ بھی غلط بات ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ انصر رضا صاحب مجھے امید ہے خوشی صاحب آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا سامع ریڈیو احمدیہ جاری ہے پروگرام اور پروگرام کے آخری ایک گھنٹے میں ہم داخل ہونے والے ہیں یہ وقت ہوتا ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں گزارش آپ سے اتنی ہوتی ہے کہ جو آپ سوال کریں موضوع سے متعلق رکھیں اور جو بات آج انصر رضا صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے اور کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں انہی سے متعلق بات کریں اس سے ہٹ کے بات کریں گے تو آپ کا سوال پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا بلکہ ہم آپ کی کال بھی ڈراپ کر دیں گے اگر وہ سوال آپ کے موضوع سے متعلق نہیں ہوگا ہمارے ساتھ اس وقت کامران صاحب ایک دفعہ پھر موجود ہیں ان سے ان کا سوال لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام دوبارہ پہلے میں نے بات کری تو وہ کہاں سے کہاں لے گئے کہ شیعہ اور یہ ان کو کوئی پلٹ کے بولے کہ آپ کس کی پیداوار ہیں یہ بات میں نہیں بولوں گا اب یہ بتائیں کہ میں ٹاپک پہ سوال کروں یا صاحب نے جو آدھی آیت پڑھی تھی عطی اللہ آپ سوال کریں ٹاپک پہ ٹاپک پہ سوال کروں تو حالات جن جن جو برٹشر قابض ہو گئے تھے وہاں پر ان حالات میں اور آج کل کے حالات تو زیادہ بہتر ہیں ان حالات میں ان کا مقابلہ کیا جاتا ان کے پیروں میں گر گئے مرزا صاحب کی میرے پاس وہ جی آپ نے موضوع کے مطابق تو بات نہیں کی آپ نے پھر دوبارہ سے جس کو میں کہوں گا نہایت ہی مہذب الفاظ میں بےحودگی کی ہے تو <laughs> یہ یہ جائز نہیں ہے جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اخلاقی حالت اس وقت جو ہے نا وہ تباہ کن حد تک خراب ہو چکی ہے اور ایسی صورت حال میں اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو جس کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ہلا کرتا ہے لیکن ہلاک کرنے سے پہلے وہاں پہ ایک نذیر بھیجتا ہے جیسے کہ عذاب کے بارے میں خدا نے کہا نا کہ ہما کن نہ مذبینہ حتٰ نہ باسا رسول اور اس طرح کے میرے پاس بہت سے حوالہ جات موجود ہیں جس میں علماء نے اور دانشوروں نے اور ججوں نے یہ عذاب کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم اس وقت عذاب کا شکار ہیں وہ بھی میں انشاء اللہ اگلے پروگرام میں بیان کروں گا میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو انصر اچھا صاحب بات یہ ہے کہ جو ہماری گفتگو جاری ہے عمومی طور پہ جو سوال کرنے والے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے میں مطلب میں خود اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ابھی ایک موضوع ہے ایک بات ہم کر رہے ہیں کہ آپ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جس کی گواہی موجود ہے اور ایک نہیں دو نہیں ہر معاشرتی طبقے سے آپ نے گواہی لے کے دے دی وہ جن کے ذمے عدل کا کام ہے ان ان کی گواہی بھی پیش کر دی وہ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں جن کے پیروکار ہیں کئی لاکھوں میں ان کی بات بھی آپ نے بیان کر دی عمومی طور پہ جو معاشرتی رنگ ہے وہ بھی آپ نے بات کر دی عام آدمی کی گواہی بھی بیان کر دی اور اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات بھی بیان کی اب یہی میرا سوال ہے جو عبد القدوس سوان صاحب نے بھی بات کی تھی کیا یہ سمجھنے پہ ہم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کالر آ کر آپ کی بات کو نہیں سننا اس وجہ سے کہ یہ بات انصر رضا صاحب کہہ رہے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں بس اس کو اس کو نہیں بات کرنی ہم نے کوئی اور بات کرنی ہے <clears throat> کیا یہ مائنڈ سیٹ ہے بالکل یہی مائنڈ سیٹ ہے اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایم ڈی مسلم جماعت کے لیے جو نفرت بٹھا دی گئی ہے جی جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت تو اتنی نہیں تھی لیکن ففٹی تھری کے بعد اور اس کے بعد پھر سیونٹی فور کے بعد باقاعدہ ریاستی پشت پناہی سے احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف سیدنا حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں نفرت جو ہے نا وہ بھری گئی ہے جی اور اب یہ اسی نفرت کا شاخسانہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کتاب سے حوالے پیش کی جا رہے ہیں جس کتاب کو وہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں اس رسول کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کو وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتائی گئی احادیث اور ان کے کیے گئے سنت کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن وہ ہیر پھیر کر یہ آ جاتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد جو ہے نا علیہ السلۃ والسلام انہوں نے انگریزوں کے قدموں پہ گر گئے انہوں نے یہ کہا کبھی انہوں نے کہا میں نبی نہیں ہوں کبھی وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں کبھی یہ کبھی وہ تو اصل مسئلہ جو ہے نا اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور نذیر کے حوالے سے بیان کیا ہے ٹھیک ہے سورہ فاتر ہے پینتیس نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر ہے 43 ہمارے پاس 43 ہے ان کے پاس 42 ہوگی اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وقسم و بلّہ جاہدہ ایمان کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کو یہ پختہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی لا ان جا نذیر ٹھیک ہے کہ اگر ان کے پاس نذیر آ گیا یعنی ڈرانے والا آ گیا لا یقون نہ عہدہ من احد العما میں کہ وہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہو جائیں گے ٹھیک ہے فلم جا ہم نذیر پس جب ان کے پاس نذیر آ گیا ماں زادہ ہم اللہ نفورہ تو وہ سوائے نفرت میں اور کسی چیز میں نہیں بڑھتے تو اب یہ دیکھیں یہ صورت حال وہی ہے جی سامعین آپ اندازہ لگائیں کہ جو جو بھی اس وقت مسلمانوں کی حالت ہے اور جس جس پہلو سے وہ آتے ہیں میں اس اس پہلو سے قرآن کی یاد آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی اس لیے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کون سا سوال ہے جس کے جواب میں نے آپ کے سامنے قرآن کی کوئی یاد نہ رکھی ہو اور وہ کفار کا طرز عمل ہے مومنین کا ایک بھی طرز عمل نہیں ہے اسی بات سے آپ سوچیں تعصب کے بغیر نفرت کے بغیر غصے کے بغیر کہ یہ شخص ہماری ہمدردی میں ہماری محبت میں ہمیں بچانے کی خاطر یہ باتیں کر رہا ہے جو من گھڑت نہیں ہیں ہر وہ بات جو میں نے بیان کی ہے وہ اللہ کی کتاب سے بیان کی ہے بالکل اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ جو نفرت آپ کر رہے ہیں جیسے کوئی دوسرا ہم نے کہا ہے کہ ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ یہ احمدیت کی بات ہے جی ہاں۔ اور یہ انصر رضا نے بیان کیا انصر رضا کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ جو بھی بیٹھا ہوگا اس کے متعلق مطابق وہ یہی کہیں گے سارا لیکن اصل بات یہ ہے کہ نفرت احمدیت سے ہے نفرت اس نظیر سے ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا اور حالانکہ وہ پہلے یہ کہتے تھے جی کہ امام دی آئیں گے مسیح مود آئیں گے تو ہم ان کو ماننے والے سب سے بڑھ کر ماننے والے ہوں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے وہی بات سورہ فاتر میں بیان کر دی چلیے بہت شکریہ انصر رضا صاحب بات یہی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی اور ہمارے کالر سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب آپ کال کریں پروگرام میں سامعین تو آپ سے جو درخواست کی گئی ہے کہ آپ بالکل ایک موضوع سے متعلق رہیں اور اس یک پراپر گنڈے کا حصہ نہ بنیں جو آپ نے سنا ہے جو کیا ہے آپ کو ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ عدل سے کام لیجئے اور جو بات کی جا رہی ہے جیسے انصر صاحب نے کہا کہ ہم نام نہیں دیکھتے کہ کون ہمیں کال کرتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کیا کرتا ہے اسی طرح سے جب آپ ہماری بھی بات سنیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بات کیا کی جا رہی ہے آپ سے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں صنت نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں آپ سے باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں تو ان کو سنیں غور کیجیے اور اسی کے متعلق سوالات کریں موضوع سے متعلق تو زیادہ بہتر ہوگا پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں ہمارا اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two اگر آپ ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں سے بھی ہمیں کال کرنا چاہیں ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں انصر رضا صاحب اس وقت ہمارے پاس فی الحال کال نہیں ہے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آگے چلیں گے ہم نے بات کی اس مائنڈ سیٹ سے متعلق یہ جو چیز آپ نے بات بیان کی اور بہت سی گواہیاں بھی بیان کی معاشرتی برائیاں ہیں اور ایک کالر امین صاحب ہمارے انہوں نے یہ کہا کہ ان معاشرتی برائیوں کا ذکر بھی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی بات پوری ہونی ضروری بھی ہے اور وہ بات ایسی ہے کہ جو بات پوری ہونی ضروری تھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ آدھی بات بیان کی تو اس کا علاج بھی بتایا تھا تو یہ معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا واقعی حدیث میں موجود بھی ہے ہمارے سامعین کے لیے اگر ایک دفعہ ہم پھر بات کر دیں کہ یہ باتیں ایسی تھیں دیکھیں جی مختلف احادیث کی کتابوں میں سب میں تو نہیں لیکن اکثر میں ایک چیپٹر ہے اس کو کہتے ہیں کتاب الفتن کتاب الفتن میں تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ جب کبھی ان کو موقع ملے آج کل تو اتنی آسانی ہے کہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے اور آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مطلب اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں لائبریری جاؤں یا حدیث کی کتاب خریدوں پھر اس کو بیٹھ کے پڑھوں بہت سے لوگ جو سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں یا کیب چلاتے ہیں ٹرک چلاتے ہیں یا ویسے بھی تھوڑا سا ٹائم نکل سکتا ہے کہ اپنے فون کے اوپر بھی وہ بک ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں یا چھوٹا سا جو ان کو آئی پیڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں ان تمام میں وہ علامات لکھی ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب سورہ فاتحہ میں کہا نا کہ غیر المقوب علیہ ملدعلین تو صاحبہ نے پوچھا کہ یاسر اللہ یہ مغدوب لحیم اور دعالین سے مراد کیا یہود آ ہیں جی تو آپ نے فرمایا اور کون اور پھر یہ فرمایا کہ تم لوگ ان کے ایسے مشابہ ہو جاؤ گے جیسے بالشت بالشت کے اور قدم قدم کے یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا بدبخ ضرور پیدا ہوگا جو یہ کام کرے گا اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم میں سے ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم میں سے بھی ضرور ایسا ہوگا جو گو کے سوراخ میں داخل ہوگا یعنی اتنی شدید مشابہت بیان کی ہے اور پھر اس کے بعد مختلف اس میں علامات بتائی گئی ہیں کتاب الفتن کے اندر مختلف اس کے چیپٹرز ہیں جس میں بتایا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہوگا اس وقت تو یہ آدھی بات ان کی درست ہے انہوں نے آدھی بات ہی بیان کی ہے ان کی پوری بات درست ہے اس لیے کہ انہوں نے پوری جو نتیجہ ہے وہ تو نکالا نہیں لیکن صرف یہ کہا ہاں یہ تو اس میں بھی بیان کیا گیا ہے تو ضرور بیان کیا گیا ہے لیکن <laughs> اصل مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کیا خدا لاوارث چھوڑ دے گا یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کے جواب اور اس پہ نہیں آتے کہ ہاں، جب یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب یہ صورت حال پیدا ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا تھا اب اب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بنا دیا آخری نبی تو یہ نبوت جو ہے ختم ہونا تو باعث عذاب ہو گیا نوز بلّہ ذالک آپ تو ہیں رحمت اللہ عالمین ٹھیک ہے لیکن نوز بلّہ یہاں تو زحمت بن گئی ہے یہ بات نبوت کا ختم ہونا کہ مرض باقی ہے ڈاکٹر آنے بند ہو گئے ٹھیک یہاں تو مرض بھی ختم کرتا نا اللہ تعالیٰ دیکھے نا اگر کسی جگہ پہ ایک ڈاکٹر آیا ہے اور اس نے مریض کو ٹھیک کر دیا اب ڈاکٹر کا وہاں کوئی کام نہیں ہے اور وہ جو ماحول ہے اس میں مریض کے دوبارہ بیمار ہونے کا اندیشہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے وہ ٹی بی والے ہیں وہ کہتے ہیں جی سینیٹوریم چلے جائیں آپ پہاڑی مقام پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے وہاں پہ کوئی پولوشن نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو دوائی بھی دے دی ہے اس کا انہوں نے ایکس رے کیا آج کل کے وہ مشینوں کے مطابق انہوں نے الٹرا ساؤنڈ بھی کر لیا سب کچھ دیکھ لیا اندر سے پھیپھڑے بالکل صاف ہیں اس کے اور دور دور کوئی نشان نہیں ہے ڈاکٹر کہے گا جی میرا کیا کام یہاں پہ اب میں جاتا ہوں باقی مریضوں کو دیکھتا ہوں میں ٹھیک ہے اس وقت تو ٹھیک ہے لیکن یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مرض باقی ہے بلکہ مرض کی شدت پہلے سے زیادہ ہے اور آپ کے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کبھی آپ نے کو دیکھا ہے ایسا مریض جو مرنے کے قریب ہو جس کو اپنے مرض کا پتہ ہو اور وہ کہے کہ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا نے کہہ دیا اب ڈاکٹر کوئی آئے گا ہی نہیں اور جس نے جس نے جس کے ذمہ ٹھیک کرنا تھا یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ مجد آباد ہے مرگ عیسیٰ آپ ہی بیمار ہے جنہوں نے مسیحائی کرنی تھی وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں اس لیے یہ بہت بڑی حماقت اور جہالت ہے کہ آپ مرض کی جو نشاندہی ہے اس کو مان لیں مریض ہونے کی تصدیق کر دیں لیکن ڈاکٹر کے آنے کا بالکل انکار کر دیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا ہم مرتے ہیں تو مرتے رہیں خدا کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے اس نے ہمیں لاوارس چھوڑ دیا بلکہ اس نے جو وعدے کیے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ شرا جی۔ حدید میں خدا فرماتا ہے کہ ہو اللہ وہ ہے جو اپنے بندے کے اوپر آیات بینات نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جائے آپ کہتے ہیں جی یہ مر جائیں گے اندھیرے میں روشنی میں نہیں جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے کسی کو بھیجنے نہیں تو اس نے جو کہا تھا کہ میں تو روف الرحیم ہو بین اللہ لا روف الرحیم جی آپ نے خدا کی صفات کا انکار کر دیا اب وہ نہ روف ہے نوزب اللہ نہ وہ رحیم ہے نہ اس نے جو اپنی بات بتائی تھی کہ میں تو اس وقت ایک بندے کو مبوس کر کے اس کے اوپر آیات بھائی نعت ناظر کرتا ہوں سورہ بقرہ میں جو فرمایا کہ اللہ ولی اللہ زینہ آمن ہوں اللہ تو مومنین کا ولی ہے آپ کہتے ہیں جی کوئی ولی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مومن بھی نہیں ہیں جب آپ مومن نہیں ہیں تو پھر کھلا کھلا کہہ دیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ مومنوں کا تو وہ ولی ہے اور مومن اگر ظلمات کا شکار ہوں گے تو ان کو وہاں سے نکال کر اندھیرے میں لے جانے کے لیے اللہ کسی کو محبوس کرے گا آپ پورے سسٹم کو ملیا میٹ کر رہے ہیں تلپٹ کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ بالکل ہم نہیں مانتے کچھ ہو جائے مر جائیں ہمارا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ہمیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ختم اللہ علیہ والا والا مالا اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کرے اپنا سامعین ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی جاری ہے عبد الکریم ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو تھوڑا سا انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی ابھی میں نے انصر سے یہ سنا ہے کہ مومن نہیں ہے دل سے یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر اب دیکھیں جو حالات انہوں نے بیان کیے ہیں پاکستان کے اندر لارج مسلم ورلڈ کے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کی ضرورت ہے اور لیکن کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں نام لے لے کے ان کو بلاتے نہیں ہیں جو ان کو بلانا چاہیے تو ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا یہ کوشچن میرا جی بہت شکریہ تو آپ نے جو آیت پڑھی تھی سے صاحب اس میں ذکر کیا تھا اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سب باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب <clears throat> دیکھیں بات یہ ہے کہ اور عذاب کہتے کس کو ہیں ٹھیک ہے <laughs> میرا مطلب ہے کہ اور عذاب کہتے کس کو ہیں یعنی خدا نے تو یہ کہا کہ و اظہار ارد نہ کا کریتن امر مترفیہ ففسکوفیہ کہ جب میں کسی بستی کو ہم کسی بستی کو ہلا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کے جو خوشحال لوگ ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں ف فسا کو فیحا بس وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں فحق کا فق فحق کا لئی حلقول ہو مرنا تدمیرہ پھر ان کے اوپر کال صادق آ جاتا ہے تو یہ عذاب ہی ہے نا کہ ان کو فسق و فجور کی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے ان کے اندر شراب عام ہے ان کے اندر جوا عام ہے ان کے اندر زنا عام ہے ان کے اندر ہم جنس پرستی عام ہے کرپشن عام ہے یعنی جو کچھ آپ تصور کر سکتے تھے وہ سب سارے کا سارا ان کے اندر موجود ہے اور کس کو کہتے ہیں عذاب عذاب صرف اس بات کا نام تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بستی کو بالکل ہی ملیامیٹ کر دے اور وہ نیچے کو اوپر اوپر کو نیچے کر دے تباہ برباد کر دے وہ تو اینڈ ہے نا وہ کلمینیشن اچھا۔ ہے اس سارے پروسیس کی کلمینیشن ہے اس کا وہ اپیکس ہے لیکن یہ بھی عذاب ہی ہے اور میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا یا اگر آج موقع ملا تو بتا دوں گا کہ وہ جو عذاب کے بارے میں ان کے اطرافات ہیں کہ ہم اس وقت عذاب کا شکار ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فماحل کافرین امل روای کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے ایک عذاب دیتا ہے پھر ان کو کہتا ہے کہ اچھا انسان کے بچے بن جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر ایک دوسرا عذاب آتا ہے پھر بار بار عذاب کے جھٹکوں سے اللہ تعالیٰ وارن کرنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ روف الرحیم ہے اللہ تعالیٰ ایک دم سے ان کو ختم نہیں کرتا اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس لحاظ سے بھی اللہ کو ان کا بھی پاس ہے جی کہ ایک دم سے امت کو ختم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی وارننگ دے کے پھر خدا نے کہا کہ جب تک میں نذیر نہ بھیج دوں جی تب تک میں ہلاک نہیں کرتا ماں کو مذبین مذبینتا نہ بسا رسول اور رسول بھیجنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک مدت دیتا ہے کہ اب اس مدت میں یہ انسان بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اس رسول کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے لیکن اس وقت جو ابھی جو پچھلا خطبہ تھا جمعہ کا حضور کا حضرت خلیفت النسی کا اس میں حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ جو تیسری جنگ عظیم ہے وہ ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اور اس کے بارے میں حضور نے پہلے بھی کئی دفعہ شاد فرمایا ہے پچھلے جمعہ میں بھی حضور نے شاد فرمایا تھا یہ جم یہ جو جمعہ تھا اس میں تو جی قوانین کے بارے میں بات کی تھی جی۔ مطلب آئلی معاملات کے بارے میں لیکن پچھلا جو حضور کا خطبہ تھا اس میں حضور نے یہ بتایا کہ جنگ اپنی ہولناکیوں سمیت ہماری طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کینیڈا میں ہیں وہ چونکہ ہم کافی اوپر ہیں بچ جائیں گے لیکن جو مریں گے وہ بھی تو ہماری بہن بھائی ہیں نا جی وہ مذہب کے ناطے سے بھی وہ انسانیت کے ناطے سے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں تو حضور نے اس میں فرمایا کہ آپ صدقہ دیں استغفار کریں دعائیں کریں بہت زیادہ تو آج جو میں نے موضوع چنا ہے اس کی بنیاد اصل میں وہی حضور کا خطبہ ہے جس میں حضور نے ہمیں وان کیا ہے بطور نذیر کے کیونکہ وہ نذیر کے خلیفہ ہیں اور وہ خود بھی نذیر ہیں اور ہم بھی ان کے پیروکار ہونے کے ناطے سے انبیاء کے پیروکار ہونے کے ناطے سے ہم بھی نظیر ہیں ٹھیک ہے اور اس نظیر کے انظار کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں جیسے میں نے اس کیا کہ ہم ان کی تبلیغ کو بھی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کے انظار کو بھی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو جو اس ریڈیو پہ ہماری باتیں سن رہے ہیں ان کو نہایت درد دل کے ساتھ محبت سے پیار سے عارضی کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس وقت امن میں ہیں بلکہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ بہت ہولناک ہوگی وہ اپنی ہولناکیوں سمیت اپنی تباہیوں سمیت ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اور بالکل وہی بات ہے کہ حضرت نول السلام نے کہا کہ طوفان آنے والے ہو کہ تم پاگل ہو گئے یہ خشکی ہے ذرا یہاں پہ کہاں طوفان آ hmm. کوئی دور دور آسان نہیں ہے نا وہاں پہ پانی کے طوفان تو بڑی دور کی بات ہے لیکن ہوا یہی پھر پھر طوفان آیا پھر وہ لوگ غرق ہو گئے تو جس چیز کے آثار نہیں ہوتے نبی اس بات سے ڈراتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں اس کو تم نہیں دیکھ رہے اور یہ خدا نے مجھے بتایا ہے اور پھر جب وہ آ جاتا ہے تو بعض اس وقت بھی نہیں مانتے حضرت نول علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیر کب مانا جی ہاتھ بڑھایا آگے کہ بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ ان کو نہیں نہیں یہ تو پہاڑ پچڑ جاؤں گا میں یہ تو پانی نیچے ہے میں تو اوپر چڑھ جاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے لیکن اخیر پھر وہ بھی مارا گیا اس لیے یہ جو گفتگو ہے یہ قرآن کی بنیاد پر ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں ہم آپ کو انظار کر رہے ہیں کہ ایک تو اخلاقی صورت حال ہے دوسرا جو جنگ اپنی ہولناکیوں سمیت بڑھ رہی ہے آگے اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں نا ابھی شام میں کیا ہو رہا ہے جی ہاں بستیوں کی بستیاں بالا بڑا قتل عام ہوا ہے بالکل اور ابھی وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہتے جی کہ وہ موسل میں دوبارہ سے کیمیکل اٹیک کا خطرہ ہے جی ہاں۔ اور وہاں سے لوگ نکل نکل کے فیملیز میں چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں اور مرد وہ دوسری جگہوں پہ جا رہے ہیں کہ یہاں پہ کیمیکل اٹیک ہونے والا ہے اور پھر آئسس ایک جگہ پہ حملے کر رہی ہے ترکی والے عراق والے افغانستان والے کس طرح سے جنگ کی ہولناکیوں کا شکار ہیں یعنی اب وہ پاکستان میں ہیں اور پاکستان ان کو دھکیل رہا ہے واپس جہاں جی۔ وہ لے نہیں رہے ان کو سرحدیں بند کر دی ہیں ٹیررزم دونوں طرف سے جاری ہے ادھر سے بھی بمباری ہو رہی ہے ادھر سے بھی بمباری ہو رہی ہے آپریشن ضرب ازب ہو یا رد الفساد ہو آپ اس کا جو بھی نام رکھ دیں جی ابھی پچھلے دنوں ایک دوست نے وہ دو تین دن پہلے وہ ایک چارٹ بنا کے بھیجا تھا کہ کتنے کتنے ہو چکے ہیں راہ نجات شروع شروع ہوا ہوا پھر کب کب سے جی ہاں، سے اب رد الفساد پر آ کے جی۔ اس کا ابھی خاتمہ تو نہیں ہوا لیکن یہاں تک پہنچے لیکن یہ بتائیں مجھے دونوں طرف سے مسلمان مار رہے ہیں مارنے والا بھی مسلمان ہے مرنے والا بھی مسلمان ہے اور مسلمان کا قتل جو ہے وہ کفر قرار دیا گیا ہے سباب المسلم مسلم و کتال کفر جی ہاں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے ایران عراق کی جنگ ہو ترکی کی کردوں کے ساتھ جنگ ہو عراق میں جنگ ہو رہی ہے شام میں جنگ ہو رہی ہے جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے مارنے والا بھی مسلمان ہے اور مرنے والا بھی مسلمان اچھا صاحب یہ تو ہونا تھا یہ تو ہونا تھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی عبد الکریم صادی صاحب نے جی پوچھا ہاں۔ ہے اگر یہ عذاب نہیں ہے تو, کس کو عذاب کہتے ہیں کس کو عذاب کہتے ہیں جس کو آپ عذاب کہہ رہے ہیں نا وہ تو کلبینیشن ہے وہ تو پھر اینڈ پوائنٹ ہے وہاں پہ جا کے جب ختم ہو جائے گا سارا کچھ لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ بھی تو عذاب ہی ہے نا یہ بھی عذاب ہے اور یہ جو جس کو فساد کہہ رہے ہیں رد الفساد فساد نہیں رد الفساد وہ ہو کس کے خلاف رہا ہے جو جو نام ہے آگے بریکٹ کیا جائے تو کہتے ہیں اسلامی جہادی تنظیمیں ہاں اور مرزا صاحب پہ آپ نے ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا تھا کہ جہاد کی تعریف بدل رہے ہیں بالکل ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا جی وہ محمد خان شیرانی صاحب کا جو انہوں نے یہ جو پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے جی ہاں انہوں نے یہی کہا ہے نا میں آپ کو دوبارہ وہ پڑھ کے سناتا ہوں وہ جی، کہتے ہیں کہ کرائے کے علماء مذہبی رنگ دے کر مسلمانوں کی تباہی کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں جنگ اور بندوق نہ تو جہاد کے نام پر نہ ہی آزادی کے نام پر جائز ہے یہ دونوں صورتوں میں فساد ہے اور میں نے آپ سے پوچھا ہے تھا اس وقت جس کا آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ ہاں جنگ اور بندوق نہ تو جہاد کے نام پر تو جہاد کہاں ہو رہا ہے افغانستان میں جی ہاں۔ جہاد کہاں ہو رہا ہے عراق میں اور آزادی کے نام پر جائز نہیں ہے وہ کہاں ہو رہا ہے کشمیر میں اور فلسطین میں ہو رہا ہے اور کہتے ہیں دونوں صورتوں میں فساد ہے اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین ہیں جے یو آئی کے رہنما ہیں اور ان کی جو یہ ان کا جو یہ بیان ہے یہ دو مارچ دو ہزار سترہ کا ہے تین دن پہلے کا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا جے یو آئی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی مولانا محمد خان شیرانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرائے کے قاتل لیڈر جنرل جرنیل میڈیا مولوی سمیت سب کچھ مل جاتا ہے یہ بین الاقوامی چوک ہے اور یہاں ضرورت پڑنے پر فتوی کے لیے علماء اور لڑنے کے لیے طلباء مل جاتے ہیں کون سے طلبا مدارس کے جی ہاں اسکولوں کے تو نہیں جاتے نا مدارس کے ہی جاتے نا لڑنے کے لیے پاکستان ایک تھیٹر ہے جہاں ڈرامے اور اسٹیج سجائے جاتے ہیں کرائے کے علماء مذہبی رنگ دے کر مسلمانوں کی تباہی کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں جنگ اور بندوق نہ تو جہاد کے نام پر اور نہ ہی آزادی کے نام پر جائز ہے یہ دونوں صورتوں میں فساد ہے اور یہ اخبار ہے ڈیلی ایکسپریس اس میں یہ خبر شاید انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے جی بالکل بہت شکریہ صاحب سامن یہ ہے آج کا موضوع اور اس موضوع سے متعلق ہم آپ سے رائے طلب کر رہے ہیں آپ کے سوالات لے رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یا one eight five five four one zero six five two two پر آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام کا نام ہے ریڈیو احمدیہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہر ہفتے اور اتوار کی شب ہفتے کو شب نو سے گیارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے F M hundred point seven پر جبکہ اتوار کو ہم یہ پروگرام آٹھ بجے شب شروع کرتے ہیں F M hundred point seven پر پروگرام کا پہلا حصہ آٹھ سے دس بجے شب تک اسی فریکوینسی پہ پیش کیا جاتا ہے پھر دس بجے سے لے کے نصف شب تک ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں اس فریکوینسی یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام بذریعہ انٹرنیٹ بھی سنا جا سکتا ہے جس کا web address W W W dot Voice of Islam dot C A Voice of Islam ایک ہی لفظ ہے Voice of Islam dot C A ہے نہ صرف یہ کہ آپ براہ راست ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں بلکہ Voice of Islam dot C A جو کہ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں وقت انصر صاحب کہ میں ان سامعین کا بھی شکریہ ادا کروں جو ہمارا پروگرام کینیڈا سے باہر سنتے ہیں ہمیں ای میل ہم آپ کو بھی فارورڈ کرتے ہیں بہت سے سوالات جو آتے ہیں ہندوستان سے لوگ سنتے ہیں سری لنکا سے سنتے ہیں تھائی لینڈ میں ہیں جرمنی میں بہت بڑی تعداد ہے انگلستان میں سنتے ہیں آسٹریلیا نیوزی لینڈ ان تمام ممالک میں امریکہ سے ہمیں کچھ کالرز ہیں جو کال بھی کیا کرتے ہیں پروگرام میں باقاعدگی جی۔ کے ساتھ سیاٹل سے ہمیں کالز آتی ہیں سامعین آپ تمام سننے والوں کا ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے ہمارے مہمانوں کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں پروگرام پہ آپ اپنی رائے اور تبصرے بھی ہم تک بھیجتے ہیں بلکہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک آدھ دن پروگرام اپلوڈ نہ ہو تو بہت سی ای میل صاحب ہمارے پاس ای میل باکس بھر جاتا ہے جی۔ کہ آج کیا ہوا کچھ گھنٹے لیٹ ہو گیا آپ کا پروگرام نہیں آیا یہ وقت ہے جب ہم آپ تمام لوگوں کی محبت کو سراہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام سنتے ہیں اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two اور پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ محمد حنیف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آن ایئر لیں گے انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی حنیف صاحب آپ آن ایئر ہیں آپ کا سوال میرا سوال ہے کہ ہم صاحب نے آج جو مسلمان معاشرے کی بیان کیا ہے کہ جو جو برائیاں ہیں ہمارے میں تو یہ برائیاں مرزا صاحب کے آنے سے زیادہ ہوئی ہیں یا کم ہوئی ہیں آنے کے بعد یا پہلے زیادہ تھی اب کم ہوئی ہیں اب زیادہ ہوئی ہیں یا ان کو نہ ماننے کی وجہ سے یہ برائیاں اتنی زیادہ ہوئی ہیں اور جو احمدی ہیں ان میں یہ برائیاں نہیں ہیں بالکل یہ ساری برائیاں جو آپ نے بیان کی ہیں کسی میں یہ برائی موجود نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد انیف صاحب آپ نے چار پانچ سوال کیے ہیں ایک ساتھ ٹھیک ہے انصر رضا صاحب سوالات پرچہ آپ کے سامنے سب سوال لازمی <laughs> سب سوال لازمی جی،, جی کوئی چوائس نہیں اس میں نہیں بات یہ ہے کہ میں نے میرا خیال ہے ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ ڈاکٹر کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو نسخہ تجویز کیا ہے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ نے اس نسخے کو استعمال کیا یا نہیں کیا ڈاکٹر یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلاۃ صلاحۃ نے جو نسخہ تجویز کیا ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹھیک ہے تیسری کوئی بات نہیں بتائی اور یہ فرمایا کہ اس کی طرف لوٹ آؤ قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یہی ہے ٹھیک ہے اور یہ فرمایا کہ اب اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تو آسمان کے نیچے اور کوئی رسول نہیں ہے اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے تو آپ اس طرف نہیں آتے ان کا بتایا ہوا نسخہ استعمال نہیں کرتے اور پھر کہیں جی کہ ان کے نہ آنے ان کے آنے سے برائیاں تو بڑھ گئی ہیں اور پھر آپ نے کہا کہ اب یہ بتائیں کہ ماننے سے بڑی ہیں یا نہ ماننے سے بڑی ہیں تو آف کورس نہ ماننے سے بڑی ہیں ٹھیک ہے باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ احمدیوں میں وہ برائیاں ہیں یا نہیں ہیں تو احمدیوں میں وہ برائیاں انفرادی طور پر کسی کسی میں پائی جاتی ہیں منحصر جماعت نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت حد تک ان باتوں سے پاک ہے لیکن کسی نبی کو ماننے سے کوئی بھی فرشتہ نہیں بن جاتا اس طرح کی انفرادی برائیاں صحابہ میں بھی تھیں ان میں بھی اسلام لانے کے بعد بھی چند ایسے نام ملتے ہیں جو شراب بھی پیتے تھے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن سے زنا بھی ہو جایا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو زنا کرنے کے بعد شرمندہ ہو کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے تھے کہ یارس اللہ زنا ہو گیا ہم سے اور حضور ہر ممکن حد تک ان کو معاف کر دیا کرتے تھے اسی طرح اور بھی جو اخلاقی برائیاں ہیں معاشرے میں انفرادی طور پر کہیں کہیں ایسی برائیوں کا موجود ہونا اس معاشرے کے انسانی ہونے کی ایک علامت ہے اس کی ایک شہادت ہے لیکن جب معاشرہ مکمل طور پر اس میں رنگ جاتا ہے تب وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس میں ایک نظیر بھیج کر ان کو اصلاح کا موقع دیتا ہے اور بصورت دیگر اس کو ہلاک کر دیتا ہے اس بستی کو اس لیے آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ایم جی میں نہیں ہے تو منحص الجماعت ایم ڈی میں نہیں ہے ٹھیک ہے کہیں کہیں انفرادی طور پر ضرور ایسے لوگ ہوں گے اس کا ہم انکار نہیں کرتے اور ہم لیکن ان کے اندر جو باقی اچھی باتیں ہیں کہ وہ ایک امام کے ماتحت ہیں وہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے مالی قربانی بھی کرتے ہیں وہ بدنی قربانی بھی کرتے ہیں یعنی کہ وہ وقت دیتے ہیں اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بہت سے سمراجی یہ کہ جو جو چند افراد کے اندر یہ برائیاں ہیں وہ باوجود ایسی برائیوں کا شکار ہونے کے جماعتی نظام کے بڑے پابند ہیں اور مالی قربانی میں بڑے آگے آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ اور بہت سی اچھی باتیں ان کے اندر موجود ہیں ایک آدھ خرابی بھی ہے لیکن جہاں تک غیرندی معاشرے کا تعلق ہے اس میں ان برائیوں نے مکمل طور پر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے وہ نہ تو دین اسلام کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں نہ وہ وقت کے امام کو پہچانتے ہیں نہ وہ کسی مرکزی نظام میں شامل ہیں نہ وہ نماز روزے کے پابند ہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ نماز روزہ بس عید کے عید پڑھتے ہیں وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے اس لیے جو نسبت تناسب ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب آپ نے سوال کا جواب دیا یہاں ایک بات ضمن مجھے یاد آ گئی پچھلے ہفتے ایک پروگرام ایک ٹی وی چینل پہ پیش کیا جا رہا تھا اور اس میں جو پروگرام کا میزبان تھا اس نے ایک سوال شرکا کے آگے مہمانوں کے آگے رکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک ایماندار بیوروکریٹ کا نام بتا دیا جائے ایگزیکٹلی exactly. بالکل اور ایک ہی نام آیا بتایا بھی کس نے تھا جو بیوروکریٹ تھا جی جو جو اس کو اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا لیکن اس میں دو تین صحافی تھے جی۔ روف کلاسرا صاحب تھے اور ایک اور بندہ تھا وہ فواد چودھری جی اور کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا کاشف عباسی صاحب کا تو اس میں جو بیوروکریٹ تھے ریٹائرڈ بیوروکریٹ یعنی چیف سیکرٹری پاکستان کے یعنی جی۔ سب سے اعلیٰ پوسٹ جو بیوروکریسی میں سب سے ٹاپ کی پوسٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی بیوروکریٹ کو یہ ایماندار دیکھا آپ نے انہوں نے صرف ایک نام لیا جی کنور ادریس کا جی ہاں اور وہ احمدی ہیں وہ احمدی تو یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک سینئر ترین بیوروکریٹ کو پیوری پوری بیوروکریسی میں اگر ایک ایماندار نام ذہن میں آتا ہے تو وہ احمدی کا ہے اور قرآن کریم نے اس بات کی کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جس وقت نبی آئے اس کو مارنے والے سارے فرشتے بن جائیں خدا نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو تم استغفار کر لو نبی کے پاس آ جاؤ ٹھیک ہے کبھی جھوٹ بول لیا کبھی شراب پی لی کبھی جنا ہو گیا اور کرنے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا کیونکہ یہ بھی جو صورت حال ہے وہ اس کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ایک انسان ایک مومن جو ہوتا ہے اس سے جب شیطان کے زیر سے گمراہ وہ کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے لیکن اگر وہ اس شرمندگی پہ قابو پا لے اور اپنے آپ کو تسلی دے کہ نہیں نہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تیسرا مرحلہ جو ہے یہ حضرت مسلم عہد نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اس کو شرمندگی نہیں ہوتی اور تیسری لیول کے اوپر آ کر وہ لوگوں میں اس کو بیان بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا اور چوتھے مرحلے میں پھر وہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب بھی دیتا ہے کہ تم بھی کرو والی بات بالکل اور اس وقت حضور نے فرمایا کہ وہ شیطان کا مظہر بن جاتا ہے یعنی مومن ابتدائی سطح پہ ہوتا ہے جب اس کو گناہ ہوتا ہے اس سے مومن سے گناہ ہونے کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا نہ قرآن نے کیا نہ سنت نے کیا نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی بزرگ نے کیا مومن سے گناہ ہو سکتا ہے اس کو گناہ کے بعد شرمندگی امبیرسمنٹ پیدا ہوتی ہے وہ ریپینٹ کرتا ہے لیکن اگر وہ ریپینٹ نہیں کرتا تو پھر اگلے مرحلے میں اس کو ریپینٹ وہ امبیرسمنٹ نہیں ہوتی تیسرے مرحلے میں اس کو فخریہ بیان کرتا ہے اور چوتھے مرحلے میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتا ہے کہ تم بھی کرو اب وہ شیطان بن جاتا ہمارے ہاں پہلا مرحلہ ہے کہ مومنین جو ہیں ان کو شرمندگی ہوتی ہے لیکن اگر نہیں ہوتی تو ابھی صرف دوسرے مرحلے پہ کوئی نہ کوئی ہوگا ایک آدھ بندہ جس کو شرمندگی نہیں ہوتی ورنہ اکثریت خدا کی وجہ سے ایم ڈی او میں ایسی ہے جو گناہ کرتے ضرور ہیں لیکن پھر ان کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے پھر وہ استغفار کرتے ہیں پھر وہ چندے دیتے ہیں پھر وہ دعائیں کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ٹھیک تو یہ اللہ کی وجہ سے ابھی ہمارا یہ حال ہے اس وقت ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحب سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ جاری ہے اور اسٹوڈیوز کا number four one six four one zero six five two two Ansar Raza صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے وکرم سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں، اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی آپ بتائیے ہاں جی جو آپ نے سوال کا جواب دیا تھا نا پوچھ رہے تھے جو برائیاں ہیں وہ جی میں ہے ہے یا نہیں کتنی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جب بول رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس جماعت سے متعلق رکھتے ہو تو آپ کچھ باعث ہو سکتے ہو سوال کا جواب کچھ اور دے سکتے ہو مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں باہر سے بول رہا ہوں کہ میں اس جماعت سے تعلق نہیں رکھتا ہوں مگر جتنے بھی لوگ مجھے ملے ہیں آج تک دے آر دا بیسٹ ٹھیک ہے تو وہ اپنا ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے برے آدمی ہو گئے مگر آر آلویز دیئر مگر جی تھینک یو ویری مچ جی اور آپ کی گواہی جو ہے وہ اس لیے زیادہ سچی اور ویریفائڈ ہے کہ جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ انصر رضا بات کرے گا تو وہ بائیس ہو کے بات کرے گا میں جتنا مرضی سچ بولوں لیکن چونکہ میں اندر سے ہوں اس لیے میری بات کو اس طرح سے نہیں لیا جائے گا کہ یہ تو خود احمدی ہے اس لیے یہ اپنے متعلق ایسی بات کر رہے ہیں اور آپ نے نہایت آنیسٹی کے ساتھ سنسیرٹی کے ساتھ بڑی ٹروتھفلی یہ بات کی ہے کہ آپ باہر سے ہیں اس لیے آپ جو بات کر رہے ہیں اور جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس طرح کا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم دیز آر بیسٹ اور یقیناً ساتھ آپ نے یہ بھی کہا اور بالکل ٹھیک کہا کہ برائیاں ہوتی ہیں ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہمارے اندر ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس سے استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے بعد میں دوبارہ پھر وہی گناہ کرتے ہیں اس لیے کہ انسان ہے نا ٹھیک ہے جیسے آپ بالکل نئے کپڑے پہنتے ہیں اور آپ باہر جاتے ہیں اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے کیچڑ کا کوئی چھینٹا پڑ جاتا ہے یا آپ کے خود اپنے جسم سے پسینہ نکل کر اپنا کپڑا جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے آپ اس کو دھو لیتے ہیں دھونے کے بعد پھر وہی کپڑا پہن لیتے ہیں وہ نیا ہو جاتا ہے بالکل ویسے اس سے فائدہ ہو جاتا ہے وہی حال انسان کا ہے اس کے اپنا اس کی روح کا ہے کہ اس کی روح گناہوں سے گندی ہو جاتی ہے لیکن پھر آپ استغفار کرتے ہیں خدا کے آگے روتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے یہ جو ہمارے آنسو ہیں اور یہ جو ہماری خدا کے حضور التجا ہے وہ ہمارے نفس کو ہماری روح کو پاک کر دیتی ہے یہ حضرت مسیح السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے اور اگر وہ توبہ استغفار سے اس کو دھوئے نہ تو وہ پھر اگلے گناہ سے وہ بڑھے گا پھر اگلے گناہ سے اور بڑھے گا پھر ہوتے ہوتے تو اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ٹھیک یہی صورت حال ہے کہ آپ دل کی مثال لیں یا کپڑوں کی مثال لیں ہم چونکہ انسان ہیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں لیکن پھر ہم استخر اللہ ربی من کلِ ضمبی میں تو بولے پڑھتے رہتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں بہت شکریہ انصر صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام کے آخری بیس سے بائیس منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ میں آپ کا میزبان سفیر راجپوت اور آج ہمارے مہمان ہیں انصر رضا صاحب آج کا جو موضوع بیان کیا گیا انصر رضا صاحب جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ موضوع دراصل معاشرتی برائیاں جو کہ خاص طور پر ایک اسلامی ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اس کی بات کی اور عمومی طور پہ جو مسلم معاشرے کی برائیاں ہیں اور سوال یہ آپ کے سامنے رکھا کہ کیا آپ متفق ہیں کہ یہ تمام برائیاں اس معاشرے میں موجود ہیں یا نہیں اور جو ہمارے مختلف کالرز جنہوں نے موضوع سے متعلق بات کی ہے انہوں نے یہ بات اس بات کی تائید کی کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ معاشرے میں وہ برائیاں موجود ہیں پھر یہ سوال اٹھا کہ کیا اگر یہ برائیاں موجود ہیں تو کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی بات بیان کی تھی اور اس کا کوئی علاج بتایا تھا تو اس بارے میں انصر رضا صاحب نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں مختلف کتابوں میں ایک باقاعدہ ایک باب باندھا گیا ہے ایک چیپٹر رکھا گیا ہے جس کا نام باب الفتن ہے اس باب الفتن کو پڑھنا چاہیے اور اس میں بہت سی احادیث ہیں جو اس زمانے یا آخری زمانے سے متعلق ہیں یہ جب سب آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا علاج قرآن کریم میں کیا بتایا گیا ہے اور اس علاج کا بھی ذکر انصر رضا صاحب نے بہت تفصیل اور وضاحت سے آپ کے سامنے کیا یہ وہ وقت ہے جس میں ہم آپ کی کالز کو اپنے پروگرام میں لیتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ جب آپ کال کریں پروگرام میں تو اپنے آپ کو موضوع سے متعلق سوال تک محدود رکھیں تبصرے اور رائے دینے سے بھی گریز کریں تو بہتر ہوگا انصر رضا صاحب پروگرام کے آخری بیس پانچ منٹ ہیں ہمارے پاس جس میں ہم چل رہے ہیں اور سوال اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے اسٹوڈیوز کا نمبر میں اپنے سامعین کے لیے اگر آپ فون کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیتا ہوں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر ہے اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو ہمیں ٹورنٹو شہر سے باہر سے کہیں سے بھی سن رہے ہیں وہ ٹول فری نمبر بھی استعمال کر سکتے ہیں one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two یہ نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنے سوال کو کوشش کیجیے جب آپ کریں ایک دفعہ پھر کے موضوع سے متعلق ہی سوال کیجیے گا اور موضوع سے ہٹ کے سوال ہم آپ کا پروگرام میں شامل نہیں کریں گے انصر صاحب پروگرام کو جاری رکھتے ہیں آگے ہمارے جو دوست نے محمد حنیف صاحب نے جو جی بات کی ہے اس نے ہمارے سامنے ایک اور پہلو کھول دیا ٹھیک اور وہ پہلو یہ ہے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کیا آپ کے اندر وہ نقائص نہیں ہیں تو جیسے میں نے رس کیا کہ اصل مسئلہ مقدار کا ہے ٹھیک ہے اصل مسئلہ تناسب کا ہے کیونکہ ہیومن سوسائٹی جو ہے انسانی معاشرہ اس میں سے اگر گناہ نکال دیا جائے جی تو پھر وہ فرشتوں کی سوسائٹی بن جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ فرشتے وہ ہیں کہ جو گناہ نہیں کرتے کر نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں فرمایا کہ وہ نفسم و ماسواہا کہ نفس کی قسم کھائی ہے اور پھر جو اس میں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کیا اس کو جی۔ برابر کیا ف الحمہ فجورہ و تقوا ہا پھر خدا نے اس کے اندر الحامن فجور اور تقوا رکھا ہے یعنی اس کی شناخت جی قد افلاح من منظکا وقت خوابہ من دسا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا وہ کامیاب ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا جس نے اس میں ملوث ہو گیا وہ اس میں اس کو اختیار کر دیا سارا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے وہ نفس و صواہ ف الحما ہا فجور ہا و تقواہ تو یہ فجور اور تقوا یہ جو ہے اس کا انسان کے نفس میں الہام کیا گیا ہے یعنی اس کے اس کے اندر ایک یہ چیز موجود ہے انہیرنٹلی موجود ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر وہ شناخت کرتا ہے جیسے خدا نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا کہ علم نج اللہ نجَُعین و لسان و شفتعین حدین ناح نجدین کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائیں اور کیا اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دیے اور کیا ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا نہیں دیے فلک تھا مالا کبا تو پھر وہ چوٹی پہ چڑھتا کیوں نہیں وما راک کا مالک تمہیں کیا پتا کہ وہ چوٹی ہے کیا چیز وہ وہ کیا ہے فق و رقبہ تین کسی گردن کا آزاد کروانا اور اتعام فی یوم مسخبتین اس سے شدید ہولناکی والے دن کھانا کھلانا قحط کے دوران کھانا کھلانا یتیم انضا مقربۃََََََ اور مسکین انضا مطربہ مسکین کو اور جو یتیمی یتیم جو قریبی ہو اس کو اور سما ثما عامن آمن تواسب صبر و تواسب المرحمہ ایمان لانا اور صبر اور رحمت کی وصیت کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ باتیں رکھی ہیں ٹھیک ہے اس کو دونوں راستے دکھا دیے ہدین نہ ہوں نجدین اب تمہاری مرضی ہے تم نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ تناسب کا ہے اصل مسئلہ مقدار کا ہے جو کم مقدار ہے اس کو خدا نہیں چھیڑتا وہ انفرادی معاملہ کرتا ہے لیکن جب وہ گناہ جو ہے وہ سماجی بن جاتا ہے معاشرتی بن جاتا ہے قومی بن جاتا ہے اور پوری کی پوری قوم اس میں شامل ہو جاتی ہے یہ میں نے سب سے پہلے جو آج پڑھی ہے آپ کے سامنے جی اس میں فرمایا کہ کان ناس و امتم واحدہ امت واحدہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایک نبی کی تعلیم پہ جمع ہوتے ہیں وہ خدا کی کتاب کے اوپر جمع ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت پر ایک امت واحدہ ہوتے ہیں بلکہ اس میں یہ فرمایا ہے کہ وہ برائی میں امت واحدہ ہوتے ہیں جی بالکل اس لیے فرمایا فب صلی اللہ نبینہ مبشرینہ جی، و مضر جی، جی، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اس امت واحدہ کے اندر نبی جو ہے بطور مبشر کے اور بطور منظرین کے مبوس کرتا ہے یہ نہیں کہ وہ ان میں آ کے فرقہ پیدا کریں بالکل بلکہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ راستہ تمہارا جو تم سب امت واحدہ بن کر ایک تباہی کی طرف جا رہے ہو اس کو روکنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ انتظار صاحب سامعین آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two radio Ahmadiyya کے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے کال کیجیے پروگرام میں شامل ہوں فیصل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی میرا کوئی آپ کا دل چاہے تو سوال اس میں آپ شامل کر لیں ورنہ مجھے تھوڑی سی انفارمیشن یہ چاہیے تھی کہ آپ کے جتنے بھی آج آپ نے جو باتیں کہی ہیں میں ریڈیو چینل آپ کا سنتا آیا ہوں اس سے میں پہلے تو شاید اتفاق نہیں کر رہا تھا لیکن آج کے حوالے سے جو ٹاپک ہے اس سے میں اتفاق کر رہا ہوں کہ واقعی آج کل دور میں جس طرح کے حالات دنیا میں چل رہے ہیں اور پاکستان میں چل رہے ہیں واقعی ہی ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو انقلاب لے کے آئے یا لوگوں کا جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ بدلے اب بات یہی رہی کہ کون لوگ مانتے ہیں کون نہیں مانتے تو میں نے یہ بات ایک دفعہ اپنے ایک دوست سے ٹورنٹو میں جو ہے وہ کہی تو اس نے آگے سے بڑا مذاق اڑا کر میری بات کا یہ جواب دیا کہ وہی جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں یا انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو پیسے لے کر اپنے لوگوں کو اپنے گروپ میں شامل کرتے ہیں اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو اپنے گروپ میں یا اپنے کمیونٹی کے اندر وہ شامل نہیں کرتے تو اس حوالے سے میں کوئی ان کو جواب نہیں دے سکا تھا اگر آپ بہتر مناسب سمجھتے ہیں تو مجھے اس کا جواب دیتے تاکہ آئندہ اگر مجھ سے کوئی پوچھا کہ یہ جماعت یا یہ کمیونٹی پیسوں پہ چلتی ہے تو اس کا میں ان کو جو ہے وہ کس طرح کا جواب دوں باقی میں آپ کے ٹاپک سے اگری کر رہا ہوں کہ واقعی ایک ایسا جو ہے وہ بندہ چاہیے جو چاہے نبی کی صورت میں ہو جس بھی مسجد کی صورت میں ہو جو ملک میں یا دنیا میں انقلاب لائے اور اس کو عذاب سے بچائے بہت شکریہ فیصل ملک صاحب آپ کے سوال کا آپ نے سوال کیا ریڈیو کا حصہ بنے آپ جی انصر رضا صاحب جزاک اللہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری بات سے اتفاق کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو الزام ہے کہ ہم پیسے لے کر شامل کرتے ہیں جو پیسہ نہ دے اس کو شامل نہیں کرتے یہ بالکل غلط بات ہے جی آج تک مجھے بھی اللہ کے فضل سے بتیس تینتیس سال ہو گئے ہیں جماعت میں شامل ہوئے جی میں جب شامل ہو رہا تھا میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا تھا ٹھیک ہے نہ مجھے دیا گیا تھا کیونکہ ایک تو یہ الزام لگتا ہے نا کہ یہ پیسے دے کر شامل کرتے ہیں جی اب یہ الزام ہے کہ پیسے لے کر شامل کرتے ہیں <laughs> اچھا تو یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے نا جی دونوں طرف سے کاٹتی ہے پہلے یہ الزام لگتا تھا کہ یہ پیسے لے کر شامل کرتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ پیسے دے کر شامل جو پیسے دے اس کو شامل کرتے ہیں جو پیسے نہ دے اس کو شامل نہیں کرتے اور عام طور پہ یہ تاثر یہ ہے کہ جو یہ پیسے دیتے ہیں لوگوں کو کہ تم یہ لے لو اور ہمارے اندر شامل ہو جاؤ آج فیصل ملک صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں تم پیسے دو گے تم شامل کریں گے نہیں دو گے تو نہیں شامل کریں گے تو ایسے تو کوئی بھی نہیں آتا نا لیکن یہ بات سراسر غلط ہے جی ہم کسی کو بھی نہیں کہتے کہ تم پیسے دو گے تو شامل ہو گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ جو مومنین ہیں ان سے دین کی اشاعت اور ترقی کے لیے پیسے لیے جائیں اور وہ چندہ دیں وہ صدقہ دیں اور جیسے خدا نے فرمایا کہ بن اموالم صدقہ کہ ان کے اموال سے صدقہ لو ٹھیک ہے اور فرمایا کہ سورہ صف میں کہ یا یازینہ آمن و حل الکم اللہ تجارت تن جی کو میں نظاب علیم تو من اللہ و رسول و توجہدون فیصب اللّہ بم وکم و انفسکم ٹھیک ظالکم خیر ان انکن تم تعلم فرمایا کہ اے وہ جو ایمان لائے ہو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت کی خبر دوں جو تم کو عذاب علیم سے چھٹکارا دے دے اور وہ کیا ہے کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے اموال سے اور اپنے نفوس سے جہاد کرو ٹھیک ہے پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ ان اللہ المومنین انفسم و ام والم بے ان لحم جنّّّ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے اموال اور ان کی جانوں کے جو ہیں وہ جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں ٹھیک ہے یعنی خدا نے ہم سے سودا کیا ہے ہم نے اپنے نفس اپنے اموال خدا کو دے دیے جنت کے بدلے میں کہ خدا ہمیں جنت دے گا تو بہت سی ایسی آیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے وہ سورہ ولیل کے اندر ہے کہ ان سائیکم دشت فمن آتا و و صدا قبل حسنہ فسن یسر السرا و اماں من بخیلا وسطنا و قزہ و بالحسنہ فسن یسر السرا و ما یغنی انہ مالہ اضاط ردا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے جو اپنا مال دیتا ہے یوتی مالہ یہ تزکہ وہ اپنا مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ تزکیہ نفس کرے اپنا ٹھیک ہے تو اموال کی قربانی اور نفوس کی قربانی تو اسلام کی بنیاد ہے یہ لوگ چونکہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ چونکہ قرآن کو جانتے نہیں ہیں ان کا جو ایک مقصد ہے وہ ہے جماعت احمدیہ کے اور بانی جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت جھوٹا پراپیگنڈا چونکہ قرآن کا ان کو پتہ نہیں ہے انبیاء کی تعلیم کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی اس لیے مشہور ہے نا عثمان غنی عثمان غنی ان کے نام کتنی انہوں نے قربانی کی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے توڑا بھر کے سرخ اشرفیوں کا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے جی کہ آپ اس کو پکڑ کے اچھالتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان اب جو چاہے کرے عثمان اب ہاں، جو چاہے کرے مال تھا نا مال دیا اور پھر وہ جنگ تبو کے موقع پہ یہ کہا کہ تم لاؤ اور حضرت ابو بکر سارا کچھ لے اور حضرت عمر آدھا لے کر آئے کہنے کہ آج تو میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا لیکن آگے جا کے دیکھا تو ابو بکر سب کچھ لے آئے تھے تو حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آئے وہ جو بہت مشہور شعر ہے کہ پروانے کو حشم ماں بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یہ شعر کی حد تک ہے یہ شعر پڑھنے والے جو ہیں وہ صدیق کی اس بات کو تو بہت ہی اچھال کے بیان کرتے ہیں اور بڑی بلندی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں کہتے ہیں میں صرف اللہ اور اس کا رسول چھوڑ رہے ہیں لیکن صدیق کے اس میں بھی چلنے کو کہتے ہیں جی جماعت جو پیسے مانگتی ہے جو صدیق اس میں بھی چلے جو عثمان کے اسوے پہ چلے جو عمر کے اسوے پہ چلے جو صحابہ کے اس پہ چلے کہ وہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد حضرت بلال کو ساتھ لیا وہ چادر ان کے ہاتھ میں تھی اور عورتوں کے ہاتھ میں زیور تھا اتار اتار کے اس میں ڈھا رہی تھیں اور ایک عورت کے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ یہ آگ کا عذاب تم ساتھ لے کے جاؤ قبر میں اس نے فوراً اتار کے کنگن جو تھے اس میں ڈال دیے تو آپ کہیں گے جی وہ تو پیسے لیتے ہیں لوگوں سے یہ بیچارے مجبور ہیں ایک تو جہالت کی وجہ سے ایک نفرت کی وجہ سے قرآن سے لا علمی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی کوئی بھی آرگنائزیشن چاہے وہ دینی ہو سیاسی ہو وہ پیسے کے بغیر نہیں چل سکتی ٹھیک ہے ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم پیسہ لیتے ہیں اپنے ممبران سے ٹھیک ہے ہم باہر سے فنڈنگ نہیں لیتے ٹھیک ہے ابھی پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب کو اس لیے نکال دیا گیا کہ انہوں نے جرمنی اور امریکہ سے ہزاروں ڈالر کی فنڈنگ لی ہے خود ہی کھا کے سارے ٹھیک ہے آپ نے پڑھی ہوگی خبر جی تو پیسہ پیسے کے اوپر جھگڑا ہے اور فنڈنگ لی ہے حکومتوں سے ہم کینیڈا میں بیٹھ کر یا جتنی بھی جماعتیں ہم دیا پوری دنیا میں ہے وہ حکومتوں سے ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لیتی نہیں ہمیں آفرز ہوتی ہیں ہم کہتے نہیں ہم نے نہیں لینی کیونکہ ہمارا سارے کا سارا جو رننگ ہے اس سسٹم کی وہ اپنے ممبران کے چندوں کے اوپر چلتی ہے جی ہم بھوکے مر جائیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو لیکن ہم لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے ہم حکومتوں سے کسی ادارے سے پیسے نہیں مانگتے نہ قبول کرتے وہ دیتے ہیں ہم قبول نہیں کرتے اس لیے ان سے یہ کہیں کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں اس میں اللہ تعالیٰ جا بجا مالی قربانی کی تحریک کرتا ہے جا بجا یہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری آخرت کے لیے یہی ایک خیر کا ذریعہ ہے اگر تم جانتے ہو ظالکم خیر ان کن تم تالمون تو یہ تو جو بھلائی ہے خدا اس کی طرف بلا رہا ہے آپ اس کو برائی بنا رہے ہیں آپ سو دفعہ اس کو برائی بنائیں جب ہمارا خدا جب ہمارا رسول اس کو خیر کہتا ہے بھلائی کہتا ہے تو ہم آپ کو آپ کی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ آپ اس کو برائی کہیں آپ اس کو چندہ کھانے والی جماعت کہیں آپ جو مرضی کہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ ہمارے خدا نے ہمیں اس قربانی کی تحریک کی ہے تاکید کی ہے ہمارے رسول نے کہا ہے کہ اگر تم ایک کھجور دے کر بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانا چاہو تو تم ایک کھجور دے کے پا سکتے ہو مطلب یہ کہ میرے پاس یہی ہے ایک کھجور ہی ہے میں میں نے وہی دے دی چلیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ انصر اللہ صاحب اور یہ بات بھی یہاں آپ نے وضاحت سے بیان کر دی کہ جو بھی چندہ دیا جاتا ہے یہ تو ہی چندہ ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے دیا جاتا ہے اور جماعت کی تربیت کا حصہ ہے ہمارے اور جس کو سزا کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ اسے چندہ جی نہیں لینا وہ جی روتا ہے وہ روتا ہے بالکل کہ جی خدا کے واسطے چندہ لے لو مجھ سے بالکل یہ نہیں کہ وہ کہتے چلو جی میں تو بچ گیا میری جان چھوٹ گئی اب تو مجھ سے چندہ نہیں لیں گے آج میں جماعت کا ممبر ہوں لیکن مجھ سے چندہ نہیں لیں گے یہ بالکل غلط بات ہے اور جو ہمارا نظام ہے جماعت کا اس میں یہ شرط ہے کہ چندہ ضرور دینا ہے جی ورنہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ احمدی نہیں ہے بالکل کیونکہ اس کا اعتقاد کا تعلق دل سے ہے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ خبردار نہیں دس مزاء اللہ اللہ السلام کو نہیں مانا تم نے <laughs> ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے نا ٹھیک ہے آپ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آج سے تم نے مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہلانا لیکن ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آج سے تم نے اپنے آپ کو احمدی نہیں کہنا میں کچھ خاندانوں کو جانتا ہوں جن کو جماعت سے نکالا گیا ہے وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں بس وہ جماعت کے نظام سے باہر ہیں اس لیے کہ جماعت کے نظام کی بات شرائط انہوں نے پوری نہیں کی ٹھیک لیکن ہم ان کو خود کو احمدی کہنے سے منع نہیں کر سکتے اگر کسی نے غیر احمدیوں میں شادی کر لی ہے تو ہم اس کی اولاد کو ناجائز نہیں کہتے اس کو وراثت سے محروم نہیں کرتے ٹھیک ہے جائز ہے لیکن جماعت کے نظام سے باہر ہے اس لیے یہ جیسے میں نے کیا ہے کہ جو آپ کے دوست نے بات بتائی ہے اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں جی۔ نفرت اور جہالت ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب پروگرام کے آخری چار سے پانچ منٹ ہیں ہمارے پاس اور پروگرام کا وہ وقت یہاں تک ہے کہ ہم کوئی کال مزید اپنے پروگرام میں شامل نہیں کریں گے آج کا جو پروگرام ہے صاحب بڑا اہم پروگرام رہا ہمارا جس میں آپ نے جو بات کی ہے اس بات سے مجھے خوشی ہے کہ جو کالرز ہیں جنہوں نے کال کی ہے اور کچھ ای میلز بھی ریسیو ہوئی ہیں جن میں جو ہمارے سننے والے ہیں سوال نہیں کیا انہوں نے لیکن ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس بات سے ہم بالکل سو فیصد متفق ہیں اور ایک صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت آج بیان کی ہے اپنے سورہ بنی اسرائیل کی وہ بالکل ایسے ان کو لگا ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے سنی ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے پڑھی اور کہتے ہیں جتنا وہ سوچتے جا رہے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ ڈر لگنا شروع ہوا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں ڈرنے لگا ہوں بہت زیادہ مجھے تو ایک خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے تو آخری کچھ وقت انصر صاحب آپ اس پر آج کے موضوع کو اگر سمیٹنا چاہتے ہیں اس کو بالکل جی میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے اس موضوع کو خلاصتاً سمری جی۔ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ لاجواب کتاب ہے بے مثال کتاب ہے قرآن کریم جو ہے اور یہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نبوت کی ضرورت جو ہے وہ زمانہ اپنے زبان سے پکار کر کہتا ہے کہ اس وقت ایک نبی کی ضرورت ہے اور اس کی جو بڑی بڑی نشانیاں میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ اس میں شراب اس میں جوا اس میں زنا اس میں ہم جنس پرستی اس میں کرپشن اس میں لوٹ مار اس میں انسانوں کا بیجا قتل بغیر حق کے اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ معاشرے میں ریمپنٹ ہو جاتی ہیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ گویا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اکا دکا ایکسیپشنز ہوتی ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے لیکن معاشرے کا ایک بڑا حصہ جو ہے اکثریت وہ اس کا شکار ہو جاتی ہے اور جو باقی کے لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کی اسی رفتار کے ساتھ اسی سمجھ میں چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں پہلے ایک نبی بھیجتا ہوں ایک نظیر بھیجتا ہوں میں اور پھر جو اس کو مانتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں جو نہیں مانتے اس کے لیے ہلاکت مقدر ہو جاتی ہے اور وہی سورہ بنی سرائیل کی یاد نمبر سترہ کہ خدا فرماتا ہے کہ نشانی یہ ہے کہ کسی قوم کی ہلاکت کی کہ اس کے جو خوشحال لوگ ہیں وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں کھلے عام اور پھر ان کے اوپر وہ صادق ہو جاتا ہے کال کہ اب تمہاری ہلاکت جو ہے وہ مقدر بن گئی ہے تو پھر ان کو اللہ ہلا کر دیتا ہے اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تمام جو باتیں ہیں وہ اس وقت مسلم معاشرے میں عمومی طور پر اور پاکستان میں خصوصی طور پر اس وقت وہ رائج ہیں لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں میرا ایک دوست مجھے پچھلے مہینے اس نے بتایا وہ دبئی سے واپس آیا کچھ عرصہ پہلے اور وہاں کی جو باتیں بتائی ہیں اس نے مان و اللہ حافظ یعنی آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھ کے نہیں سوچ سکتے یعنی مغربی معاشرہ ہے اور اس میں ہر طرح کی آزادی ہے لیکن جو وہاں ہو رہا ہے نا وہ یہاں بھی نہیں ہو رہا اور پھر آپ انٹرنیٹ کی دنیا ہے آپ اس میں سرچ کریں آپ دیکھیں گے کہ عرب ملکوں میں سعودی عرب میں مصر میں گے کلبس ہیں اور شراب ہے اور زنا ہے اور ابھی شاہ سلیمان صاحب سلیمان نام ہے کہ سلمان نام ہے سلمان انڈونیشیا گئے ہیں وہ کتنے سلمان اور کتنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اتنا خرچ کیا انہوں نے اب ان کے پاس پیسہ ہے وہ خرچ کریں گے کسی نہ کسی طرح تو یہ جو صورت حال ہے عمومی طور پر تمام مسلمان ملکوں میں رائج ہے اور پاکستان میں خاص طور پر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ پھر قوموں کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب دینے سے پہلے ایک نبی کو مبوس کرتا ہے وہ خدا نے کر دیا ہے میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسی الخامس عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ جو کل پرسوں ہوا وہ نہیں اس سے پہلے والا جی اس میں ہمیں وان کیا ہے بطور نذیر کے کہ تیسری جنگ جو ہے وہ اپنی پوری ہولناکیوں سمیت ہمارے سروں پہ منڈلا رہی ہے اور اس کے کچھ جو ٹریلر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں عراق میں لیبیا میں اور شام میں کس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور پھر باقی چونکہ جو افریقن ممالک ہیں سوڈان ہے یا دوسرے ان پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے اندر جی. لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو اس میں حضور نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے جماعت احمدیہ کو کہ آپ صدقہ دیں اور استغفار کریں اور دعائیں کریں بہت زیادہ لیکن جو باہر ہیں ان کے لیے ہماری جو درد مندانہ درخواست ہے وہ یہ ہے کہ زمانے کے امام کو پہچانے اس نظیر کو پہچانے جس کو خدا نے بھیجا ہے کیونکہ قرآن اور سنت میں اس نظیر کو ماننے بغیر نجات نہیں ہے ٹھیک ہے اصلاح ممکن نہیں ہے جو قومی سطح کے وہ جو بیماری جو کینسر پورے جسم میں پھیل چکا ہے اس کی جو دوا ہے اس کا جو علاج ہے وہ زمانے کے امام سیدنا حضرت مرزا غلام احمد کا علیہ صلاحۃ السلام کو ماننے سے اس کے بغیر نجات اور اس کے بغیر اصلاح نہیں ہے یہ قرآن اور سنت کا فیصلہ ہے چلیے جی، بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو احمدیہ آج کے پروگرام اپنے اختتام تک پہنچتا ہے سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ahmadiyyat you are listening to radio Ahmadiyyat زندہ باد احمدیت زندہ باد مدیت